Bismillahirrahmanirrahim. Terhanyam berjumpa. کو حکم دیا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے بارے میں نرم ریاں بلکہ سخت کہ ان کے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا جائے گا جہاد کس طریقے سے کیا جائے گا ان میں جو انسان ہے کہ اہل کتاب کافر ہوں کیا غیر اہل کتاب کافر ہوں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے یہ بات کروا دی کہ ان کے خلاف سے جہاد ہوگا کی تال والا اس قدر قتل و غارت کی جائے گی کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر محسوس ہوگا کوئی رعایت نہیں پر اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تم کو کہ جو ان کے بارے میں نظم نظر احتیاط کرتے ہو اگر انہیں موقع مل جائے تو تمہارے بارے میں نظم نہیں کریں گے اور یہ بات تجربے سے بھی واضح ہے یہ بات میں نے کی تو لہٰذا یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کافی ایسا ہے جو مقابل نہیں ہے دوستوں کا بھی مل گئی ہے ایک امن پسند شہری کی حیثیت سے رہنا چاہے تو امن پسند شہری کی حیثیت سے جو رہے گا وہ ہر قسم کی سہولیات کا مستحق ہوگا حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی ہاں اتنی بات ہے کہ وہ جی ادا کرے گا فوجی ڈیوٹی ادا نہیں کرے گا اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگا جو کہ جہاد میں تو شامل نہیں ہو سکتے اس کو مجبور نہیں کیا جائے کلیدی آسانی اس کے سوٹ نہیں کی جائے گی ملازمت کی پابندی نہیں ہوگی ملازمت کرے گا لیکن کلیدی آسانی بنیادی جو عہدے ہیں وہ ان کو نہیں دیے گئے کہ حکومت کے اندر وزارت ہے صدارت ہے یہ ان کو نہیں دی جائے گی لیکن ملازمت کے ان کو مکمل مواقع حاصل ہوں گے تجارت کے ان کو مکمل مواقع حاصل ہوں گے وہ جزیا ادا کریں گے اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جزیے کی مقدار زکات سے کم ہوگی کہ جزیے کی مقدار سے کم کہ اگر زکات کم ہو اور جزیے کی مقدار زیادہ ہو ہو سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا سے بچنے کے لیے جو ادا کریں تو مسلمان ہو جائیں لیکن اللہ تبار کو عدالت کرنی ایسا ہے کہ ایمان میں جبر نہیں کہ کیا جب جلیا کم ہے اور زکات زیادہ ہے اگر دنیا پرست ہوگا تو کوئی مسلمان ہوگا تو جزیا ہی ادا کرنا رنگ سمجھے گا تو یاد ہے جلیا ادا کرے گا زکات کی مقدار زیادہ ہے لیکن جو زکوٰۃ کی مقدار زیادہ کو ادا کرنا چاہتا ہے وہی ہوگا کہ اخلاق کے ساتھ ایمان قبول کرتا ہے تو زیادہ مقدار دینے کو تیار ہے تو اسلامی حکومت نے زکوٰۃ کی حکومت کی وصول کی اور جزیہ جی، بھی حکومت وصول کرتی ہاں اگر ایسا کافر ہے جو مقابلے میں آیا ہے تو پھر جہاد و کتاب کیا جائے گا اس وقت تک قتل کیا جائے گا جب تک کہ قوت ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک مقابلہ کیا جائے گا اور پھر اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں لیکن اس بات کی اجازت پھر بھی نہیں کہ اگر آپ کسی کو قتل کریں اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیں اس کے ناپ کان کاٹیں اسلام اس کی اجازت نہیں بس ختم ہو گیا بات ختم ہو گئی کیبرت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے باقی لاش کی بے حرمتی کرنا لاش کا اگر اگزام بھی نہیں لاش کی ایک کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کا جب نہیں تو مسلمان کا جو جنازہ ہے وہ اٹھایا جائے گا اس کی تسکین ہوگی اس اس اس کی کی و ہوگی نماز جنازہ ہے کندھوں پہ اٹھائیں گے لیکن وہ پارک کے لیے نہیں کندھوں پہ نہیں اٹھائیں گے ان کو ایک درخوے میں ڈال دیں گے لیکن ان کی لاش ان کی ان کی کریں گے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے کاٹ دیں ایسا بھی نہیں کریں دوبارہ یہ راستے ہیں جو اسلام نے دنیا کو دیے تو میں ید کر رہا تھا کہ انسان جو دشمن ہے انسان کا ایمان والے کا دشمن ہے ایک تو کافر ہے اور کافر جسوں دو میں ایک وہ کافر ہے جو اہلی کتاب ہے ایک وہ کافر ہے جو ہے اہلی کتاب ہے لیکن جہاد دونوں کی اہلی کتاب کے لیے جہاد میں رعایت نہیں اور اس کے ساتھ وہ ہے کہ منافق ہے منافق منافق کے خلاف جہاد کیسے کریں گے منافق کے کفر کو بے نکاب کریں گے نبی علیہ السلام علیہ مسجد نبی میں نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے حضرت نے فرمایا کہ پڑا ابن پڑا کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا پڑا ابن پڑا کھڑا ہو گیا یہ تقریباً چھتیس افراد کو حضرت کی مسجد میں کھڑا کیا فرمایا تو منافقین ہو میری مسجد سے نکل جاؤ آج کے بعد میں نہ آؤں رسوا کر دیا تو منافق کو بے نکاح کیا جائے گا کہ تم کافر ہو ان کو کہا جائے گا کافر کافر کا نعرہ لگے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کافر ہیں کے بازی اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے ایمان والا ظاہر کر کے ایمان والوں کو دھوکے کے نہ رکھے اب ایک بات صحیح لگی کہنا جو نفاق ہے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں یہ کفر کی مختلف صورتیں ہیں کفر کی صورتوں میں ایک صورت ہے کفر نفاق کفر نفاق کیا ہے کفر نفاق یہ ہے کہ دل میں کفر ہو اور زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرے اس کو کفر نفاق کہتے ہیں اب زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اب دل سے وہ کافر ہیں نبی علیہ صاحب اسلام کے زمانے میں تو ممکن تھا کہ منافع کہیں ہو جائے اس لیے کہ نبی علیہ صاحب اسلام کے زمانے میں تو حضرت تک تو وہی نازل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے آپ کو بدلا دیا کہ منافق یہ بات لکھی پرانی مجید میں اللہ نے یہاں بھی فرمائی بھی فرمائی کئی منافقین کو آپ نہیں جانتے صرف قرآن میں شواہد سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اللہ جانتے ہیں منافق تو ہے اللہ اب نبی الحب اسلام کی بات وہی نازل نہیں ہوتی نازل نہیں ہوتی تو کیسے کہا جا سکتا ہے اسلام نازل جی ہاں۔ نبی علیہ الحصاف اسلام کے بعد جو نفاق کی صورت ہے وہ ہے تقیہ تقیہ تقیہ کیا ہے تقیہ یہ ہے کہ اپنے کفر کو مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا یہ ہے تقریر جو بھی تجیہ اختیار کر رہا ہے وہ منافع جو تجیا اختیار کر رہا ہے وہ منافع ہے اس لیے کہ ان کے اپنے اصول کے مطابق کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے عقیدہ کو ظاہر نہیں کرنا جب عقیدہ اپنا ظاہر نہیں کرنا تو اس کی دے ہے کہ اسی کو منافع کہتے ہیں یہ انفاق میں سروے صاحب اسلام کے بعد جو مثال کی صورت ہے وہ اس کا کیا ہے جس قوم کے اندر جس گروہ کے اندر یہ سکیا پایا جائے گا تو گروہ کو منافع ہے اور ان کے کوپر کو بے نکاح کیا جائے گا تاکہ لوگ اور فیملی میں نہ رہیں اور ان کے خوف میں نہ آئیں لیکن جب تک کہ کافر کا کافر ہونا معلوم نہیں ہوگا تو سادن مزاج لوگ ان کے دھوکے میں آتے رہیں تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کافی اور تیار کیا جائے جو اپنے آپ مسلمان طے کر رہا ہے ان کا کافی واضح کیا جائے تاکہ عام مسلمان ان کے بہت تو یہ صورتحال صرف آج تقیے میں نہیں بلکہ تقیے کے بعض لوگوں نے تو تقیہ کو اپنے اصول کی صورت میں اختیار کر رکھا ہے بعض لوگوں نے اپنے اصولوں میں شامل نہیں کیا لیکن عملے تقیہ اختیار کر رکھا ہے اور لوگوں کو اس سلسلے میں ہے تو لہٰذا ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے اور دور حاضر کے اندر یہ میں بنیادی اصول گزارش کرنے کے بعد میں اس سے پہلے بھی کہ دور حاضر میں اتنے گروہ ہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ان گروہ میں اہل حق کون ہے ایک عام آدمی پریشان ہے پڑھا لکھا آدمی بھی پریشان ہے کہ دور حاضر کے اندر پہلے کون اب اس کے لیے نبی السلام نے اصول بیان فرمایا ہے جو بڑا واضح اہم اور بڑا مختصر ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت میں تہتر گروہ ہوں گے بہتر گروہ گمراہ ہوں گے جانبی ہوں گے ایک گروہ نجات پانے والا ہے اب ہم گروہ میں جو ہے گروہ اگر نجات پانے والا اس کی علامت کیا ہوگی مانا آئی صحابی کہ وہ میرے ساتھ وابستہ ہوگا میرے صحابہ کرام رسم کے طریقے سے اب نبی علیہ صاحب اسلام نے بنیاد بیان دی کہ جس کا تعلق صحابہ اسلام رضی اللہ ان سے ہے تو وہ نجات والے ہیں اور جس گروہ کا ان سے تعلق بھی کسی لحاظ سے بھی صاحب کے مخالف ہیں تو وہ نجات پانے والے ہیں اس لحاظ سے آپ تمام گروہوں کو دیکھتے ہوئے چلے ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل شیان علی سے رہتا ہے کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں محب ہیں یا محب نہیں یہ کلندر بحث اس پر نہیں بحث نہیں جا رہا اس لیے بحث نہیں جا رہا کہ دور حاضر کے اندر ایک بنیادی جو فتنہ فتنہ گروں کا اصول ہے وہ ایک عجیب اصول ہے کہ دور حاضر کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جس کی مخالفت کرنی ہے اس کے حمایت کی بن کر منظر عام پر یہ بنیادی اصول اہل بیت کی مخالفت کرنی ہے تو اہل بیت کے مریض بن کر سامنے آ جاؤ قرآن مجید کی مخالفت کرنی ہے تو اہل قرآن کا لقب اختیار کر کے سامنے آ جاؤ حدیث کی مخالفت کرنی ہے تو اہل حدیث بن جاؤ بزرگان دین کے کی تعلیمات کی مخالفت کرنی ہے تو بزرگان دین کی آپ کی کا جھنڈا اٹھا لو تو آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے کہ یہ آج کے دور کے اندر ایک عجیب المیہ ہے کہ جس کی مخالفت کرنی ہے اسی کی حامی بن کر سامنے آؤ تاکہ مخالفت پوری ہے پوری جائے آج آپ دیکھ لیں یہاں کے ملتان سے بھی پورے پاکستان سے شہباز کلندر کے عرص پر ہر جگہ سے بسیں جا رہی ہیں اور ان کے مزاج پر وہ ماتم ہوتا ہے کہ وہ ماتم دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا کیا کیا اس کی وجہ ہے کہ یہ کلنگر جس کو بنایا گیا ہے ان کا نام عثمان ہے رحمت اللہ ہے اور یہ وہ تھے جو رافضیت کے انتہائی مخالف تھے اور انہوں نے پوری زندگی تعلیم دی ہے رافضیت کے خلاف اور ان کی وفات کے بعد ان کے حامی بن کر اور وہاں جا کے ماتم کے جاتا ہے دیکھ کہ زندگی میں مخالفت کرتا رہا اب دیکھتے ہی کب ہم سے پھول رہے ہیں تو یہ دور حاضر کا ایک عجیب اصول بنا ہے کہ جس کی حمایت جس کی مخالفت اسی کی حمایت کا نعرہ اور اس حمایت کے نعرے میں اس کی مخالفت نے اپنی پوری نکالی اس لیے میں یاد کر رہا تھا کہ میں اس وقت بیٹھ کر نہیں جانا چاہتا کہ یہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں کہ رکھتے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اہل بیت کے وجود کے منتقل ہیں اہل بیت سے محبت تو بہت دور کی بات ہے لیکن جو اصول نبی علیہ السلام نے پڑھا اس اصول کی روشنی ہم دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اہل تشیع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کے منکر جو ان کے نزدیک کے چار آدمی تھے جو ایمان پڑھ رہے ہیں باقی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس اللہ مطابق سب کے سب مرتب ایمان کے منکر تو جو ان کے ایمان کو منکر ہے تو وہ اہل نجات ہو سکتا ہے نہیں خارج ہو گئے قادیانی قادیانیوں کے اصول یہ ہے جو غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو اطاعت میں کامل ہوگا تو اس کو نبوت کی بہت کے ساتھ نبوت کے منصب پر بات کیا جائے گا نبی علیہ السلام خاتم النبی ہیں اور خاتم النبی کے معنی ہیں نبوت کی بہت لگانا اور نبی علیہ السلاط اسلام جس پہ نبوت کی مہر لگائیں گے وہ نبی ہوگا اور نبوت کی مہر کیا ہے نبی علیہ السلام کی کامل اطاعت جو شخص نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کامل ہوگا وہ نبی ہوگا تو غلام احمد کا جانی صبح السلام کی اطاعت میں کامل ہے اس لیے وہ نبی بنا اب اس میں آپ اور فرمائیں کہ اس پہ صحابہ اسلام الرحم کے کہ معلوم ہے کہ صحابہ کیا ہوئے ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کامل ہو تو یہ حضرات صحابہ کرام ان کی کام کی کہتی ہے اتوار کی کتاب کرنے والے کو صحابہ کرام کی مرتی عیت کا انکار تو یہ لکھے ان کے آپ وہ نبی علیہ السلام کا اصول آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں یہ اصول ہر جگہ کام آ رہا ہے حضرت کی گفتگو جامعیت یعنی فرما فرمایا حضرت نے کہ مجھے اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ میں لفظ مختصر بیان کروں گا اور اس کا اس کے بعد آگے چلی ایک گروہ اٹھا اس نے کہا جو ان کے لیے عزیز ہیں پرویزی کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کا ایک رنگ یہ صحابہ کرام رنگ کی روایت کے منتظر کہ صحابہ اگر ہم نے جو روایت کی ہے اس روایت کو ہم قبول نہیں کریں تو اہل کو ایک گروہ اٹھا اس نے کہا کہ ہم صحاب گرام کی روایت کو مانیں گے لیکن صحابہ کے فہم کو نہیں مانیں گے کہ حدیث کا مقوم صحابی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیں گے بلکہ مقوم ہم اپنی مرضی کا لیں گے اپنی سمجھ کر لیں گے اور اس لیے اہل حدیث کہلائے تو صحابہ جب کے فہم کا انکار تو انحراف کس سے ہیں اس کے بعد ایک گروہ تھا اس میں دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل کی اصلاح و تصویر کی جماعت نماز سے پہلے اذان کے ساتھ درود السلام کابل پر اذان نماز جنازہ کے بعد دعا تیسواں تیسرا چالیسواں جمعرات ان چیزوں کا اہتمام اور یہ سارا کار صاحب احترام میں موجود نہیں تو یہ رحم کی مطالعہ کا انکار ہے کہ ہم احترام رحم کے طریقے کو احترام نہیں کرتے بلکہ دین میں اپنی مرضی کے طریقے شامل کریں گے یہ ان کی متعین کا انکار ہے کا انکار تو اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوئے چلے جائیں جس گروہ کو بھی آپ اٹھائیں اور اس کا جائزہ لینا ہو کہ یہ حق میں نہیں تو صحابہ جب ہم صحیح نہ کہیں اگر ان اس کا جب موجود ہے اس کی معنی ہے تو ایسے حق میں تو میں یہ بات کر رہا تھا آپ نے میرے ساتھ اسلام کی بات سمجھ گئی کہ اگر آپ کاف کو فار کے خلاف بھی جہاز فرمائیں مناسبین کے خلاف بھی جہاز فرمائیں اور مناسبین کے خلاف بھی حضرت نے جہاز فرمایا اور یہی تھا ان کو بے انصاف کیا اور جو باغی ہیں باغیوں کے خلاف جہاز ہوگا اس طرح چھبیس میں بھائی نصرت گجرات کے اندر آ رہا ہے تو اس سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انسان کے بنیادی دشمن رنش کو زیادہ اہم کام کر رہا ہوں کہ انسان کے بنیادی دشمن چار شیطان ہے کافر ہے مناسب اہل کتاب بھی غیر ہے کتاب بھی کافر لہٰذا ہم کو ایک ہی بات تو انسان کے بنیادی دشمن چار اور انسان سے مراد وہ ہے جو ایمان والا ہے حقیقت میں انسان وہ بھی ہے جو ایمان والا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ بات میں نے کہی یہ بات میں نے اپنی سے نہیں کہی جو انسان کا خالق ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں اللہ تبار وزار نے قرآن فرمایا یا ربکم کہ انسان کون ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے خلق کو جنہیں اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے اب عبادت کس کی کرنی ہے رب کو اپنے رب کی تو جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ انسان ہے جو رب کی عبادت نہیں کرتا وہ انسان نہیں اب رب کی جو عبادت کرے گا اس کا طریقہ کون بتائے گا اللہ کے نبی احساس دے طریقہ بتائیں گے نظی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے تو انسان ہے اور جو نہیں وہ انسان ہے پھر قرآن مجید کو اللہ نے فرمایا اسلام آپ فرمانے کل یا کیا انسانوں تمہارے لیے رسول کون ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا کون ہے وہ میں یار جس نے نبی علیہ السلام کو رسول مانا وہ انسان ہے جس نے رسول نہیں مانا وہ انسان ہے تو لہٰذا کلمہ طیبہ کی بنیاد توحید اور رسالت کلمہ شہادت کیا ہے توحید اور رسالت کی گواہی تو معلوم ہوا کہ توحید اور رسالت یہ الفاظ ہے بنیاد ہے اور جو توحید اور رسالت کا فائل ہے وہ انسان ہے اور جو توحید و رسالت کا ملک ہے وہ انسان ہے تو لحاظ سے انسان جو ایمان والا ہے وہ انسان ہے اور اس کے دشمن کیا ہے شیطان ہے نفس ہے کافر ہے مناسب کافی کے خلاف جہاد کتاب ہوگا مناسب کو بے نقاب کیا جائے گا نف کے بارے میں فرمایا کہ نف سے مجاہدہ ہو مجاہدہ ہوگا اور مجاہدہ یہ ہے کہ جو نف کہے اس کے مرد کرنا نف نے کہا کہ دیکھ بھائی آج ہے تو تھکا ہو آج تو تھکا ہوا ہے اس لیے شاخ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں سو جا تحریر کے وقت میں اٹھنا اور پڑھنے اب شہری کے وقت جو اٹھیں گے اس کا جو طبیعت کا تقاضے تو کھانے پینے کا ہوگا اس کا استعمال کون پڑے گا اب نفس نے اس طریقے سے چیز لانے کی کوشش کی اچھا یہ کہتے ہیں کہ تھکا ہوں آج سو جاؤں آج تو میں رات کو سونا ہی نہیں ہے عشاء کی نماز بھی پڑھوں گا شرابی بھی چیز پڑھوں گا اس کے بعد پھر لوافل پڑھتا رہوں گا شہری کے وقت کا جس کا نفس کے الٹ چڑھو گے نفس میں اتنی صاف نہیں ہوں کہ تمہارے سمجھ ٹھہر سکے یہ نفس مجھے اور سب میں سکے تو نفس کے جو مقابلہ ہے وہ اس کے الٹ کرنا کہ نفس کے الٹ کرتے چلے جاؤ نفس مجھے اور بدار ہوگا پہلے یہ نفس سے ہمارا ہے پھر یہ نفس سے لغوامہ بنے گا اور پھر اس نفس سے مطمئنہ بنے گا نفس کا معاملہ تو ہو جائے گا حل اب رہی شیطان کی بات شیطان کے بارے میں یہ شیطان کو نہیں دیکھتا شیطان انسان کو دیکھتا ہے تو ہمارے دشمن کا مقابلہ تمہارے لیے مشکل ہے تدبیریں اس کی کمزور ہیں لیکن تمہارے لیے مقابلہ مشکل ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے سبر کرو اور اس دعی وی کہ شیطان کے سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جیسے اللہ کی پناہ میں تم داخل ہو جاؤ گے شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کی تمہاری حفاظت کرنا یا نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی حد کریں کافروں کے خلاف بھی منافقین کے خلاف بھی اور فرمایا کہ یہ کافر ہوں یا منافق ہوں دونوں کا انجام جہنم ہے اور ان کے بارے میں لالو رویہ اختیار نہ کریں اور صحیح سے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت کے واپس آ رہے تھے ان منافقین نے راستے میں حضرت کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تبار و تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا صفحہ نمبر دو سو ستہتر پر ومیر من آحد اللہ فرمائیں میں سے بات وہ لوگ میں بات ہوا جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نے خوشحالی عطا ہمارے تو ہم اللہ کے راستے میں بے دریب مال خرچ کریں فرما کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پورا فرما دیا یہ ایک واقعہ جو ہے وہ آتا ہے حدیث پاک سے ایک شخص ہے جس کا نام طالبہ ہے اور طالبہ کے بارے میں غلط فہمی نہ ہو کہ سال پر دو ہیں رام مل کے جس سے ہوا کرتے ہیں ایک سال کا رضی اللہ وہ ہیں جو بدری صاحب اور یہ جو سالبہ ہیں یہ مناسب ہے یہ دونوں مختلف ہیں تو یہ سالبہ یہ مناسب ہے نبی صاحب میں حاضر ہوا کہنے لگتا بڑی کم سکتی ہے کہ آپ کہ اللہ تبارک بتانا خوشحالی عطا فرمائی نبی علیہ السلام فرمایا کہ کیا میں لیے نمونہ نہیں اگر میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ اعزاز عطا فرما دیں کہ میں جہاں جہاں چلوں پہاڑ سونے کے میرے پیچھے پیچھے چلوں لیکن میں نے دنیا کو پسند نہیں کی اس سے کس قدر بچنا ہے بچا گیا خاموش خوش ہو گیا پھر آنا پھر درخواست کی یہ میرے فرمائے جب دو تین بار ایسے ہوا دعا فرمائی گئی اس اس کی کو ایک بکری مل گئی بکری سے بچے پیدا ہونے لگے آج سے اب یہ شہر کے اندر رہنے کے قابل نہ رہا سے مریا روڈ سے نکل کر کچھ باہر کیا کر لی جگہ بنائی اب پہلے یہ تھا کہ پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد نوی میں آ کر اب یہ ہوا کہ فجر اور مغرب عشاء میں ہی آتا تھا ضرور آسم میں آ جاتا فاصلہ پڑ مزید ریوڑ میں اللہ نے کر پیدا کرنا اب اس جگہ سے مزید آگے جب آگے گیا تو اب دو نمازوں بھی کہیں اب پھر جمعے کی نماز میں آتا مزید برکت ہوئی اس سے آگے جمعے کی نماز کی کرتی اب زکات کا حکم رہا سے زکوٰۃ وصول کی جائے اور جانوروں کی زکات کی علیہ اسلام نے نمائندہ بھیجا مختلف مقامات کے قبائل میں نمائندے بھیجے زکوٰۃ وصولی کے لیے تو ایک آدمی کی کی طرف روانہ فرمایا جب اس کے بعد آیا اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ ایسے زکوٰۃ حکم آیا ہے اور یہ حضرت نے تحریر بھی دی ہے کہ تحریر بھی پڑھ لو اس کے مطابق جو ہے وہ تو حضرت نے تحریر میں جو بات سادہ یہ چیز ہی کرے اتنے جانور ہوں تو اس پہ اتنے جانور اتنے جانور ہوں تو اس پہ اتنے جانور یہ لگا دیں اور ضابطہ لکھا تھا کہ جانور جو ہے نہ تو اعلیٰ قسم کے چننے ہیں اور نہ ادنا قسم کے چننے ہیں درمیانی معیار کے جانور چننے ہیں یہ حضرت نے ہدایات فرما کے روانہ کیا ابھی لوگوں نے چننا تھا کہ جانور جیسے درمیانے درجے کے چننے اب یہ کہ سال میں کے پاس اس کو دکھایا اس نے دیکھا اس نے کہا کہ ہائے اب یہ جیسے غیر مسلم ورڈ دیا ہے ایسے ہماری بھی ٹیکس لگ گیا کہا کہ میرے پاس آئے وہ یا کسی اور سے بھی لینا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کس کے آدمی یہ صاحب ہیں ان کے پاس بھی میں نے لینے کے لیے تو نے کہا ٹھیک ہے ان سے جا کے لے لوں واپسی میں اس سے لے کے جانا مقصد یہ تھا اس کے پاس یہ جائے گا وہ قرضے کا انکار مجھے بہانہ مل جائے گا اس نے نہیں دیا اپنے بری دن آج پورا جہاز یہ ایسی ہے یہاں یہ مسجد ہے اس کے لیے خریدار چاہیے آج اسے بھی سو روپیہ اور سو روپیہ لیجیے آپ کیا ہے جی وہ اب دینے کے لیے آنا تو تکلیف ہوتا قاری صاحب امام صاحب مولوی صاحب کسی بچے کو بھیج دیں لے جایا کریں اب مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے بیچارے کی تو ایک نے ذمہ لیا پچاس دوسرے ذمہ لیا تو تیسرے ذمہ لیا اور بیچارے کی تنخواہ دو ہزار اڑھائی ہزار دو ہزار اڑھائی ہزار وصول کر رہے ہیں ایسے کہ دو تاریخ کو ایک کے پاس بچہ گیا تین کو ایک کے پاس گیا چار کے دوسرے کے پاس گیا وہ بیچارے اس طرح تین پانچ ماہ کے رقم پوری کر رہا چکراہٹ کے لیے میں اور تنخواہ کے لیے بیچارہ خود یہ سارے صاحب اب بچہ لینے کے لیے گیا یہ السلام السلام علیکم وعلیکم یہ افسر ہم نے دوبارہ تاریخی نہیں ہے پھر کل لیے پچاس روپے میں جب تک پچاس چکر نہ لگے تو ہماری جو سب تک جو ہے پوری ہوگی اگر موتی حضرت مسئلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی نے ٹیلیفون کیا حضرت کا مزاج مزاج ایک عجیب کا ہے کیا غلط ہے کہ کھا لے ہیں میرے پاس اس وقت کوئی بندہ نہیں کہ میں اس کے ذریعے سے بھجوا کروں اگر کوئی بندہ ہو تو آپ دیکھ لیں اور میں تھوڑی دیر کے خود بندے بن جائیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ لو اور آ کے یہاں پہنچا خالی پہنچانی ہے تو اس کی جو گزرے تھوڑی ہے کہ ہاں تو کہا کہ آدمی آئے گا پھر تو لائے گا تمہیں بھی تو یہ کاغذ چاہیے سو حاصل کرنا تو پہنچا تو بہانے بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رہیں سوال تو اس نے کہا کہ آپ آگے سے ہو کر آئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سوالات وغیرہ اس نے کر لیا کہ کیا کہ جانور لینے ہیں یہ وہ صاحب آئے تو جی کھا بھی لیا تو آگے چلے جب آگے گئے تو اس آدمی کے جو جانور تھے انہوں نے اسے ایک نظر ڈال جو وصول کرنے والے تھے حضرت نے آپ کے آدمی کو تو نہیں بھیجا تھا اس نے گاڑی کو بھیجے رکھے کر دے ڈال ڈالنے کے بعد اس کی جانوروں پہ بھی انہوں نے نظر ڈالی اس کے جانوروں پہ ایک نظر ڈالی اس نے کہا کہ تشریف لائیے کیا کیا آنا ہوا حضرت نے بھیجا ایک گروپوں کو کہا حضرت نے درخواست کی میں حضرت کھانا کھاؤ کیا ہم بیٹھوں تو کیا حضرت نے کیا معیار فرمایا تھا کہ یہ معیار اور یہ تعداد تھوڑی دیر کے بعد یہ کھانا وغیرہ سے فراغت ہوا ان کی اجازت وغیرہ اکرام کیا اکرام کے بعد کیا تو جس نے جانور کہے کہ وہ جانور لاتے اس کے اس نے جانوروں میں دیکھا ایک نظر تو دیکھ چکے ایک ساتھ ایک میں نہیں دیکھا بات کیوں کہ حضرت نے لکھا ہے کہ درمیان ہے معیار کی اور یہ جو سم لائے ہو یہ عالم یار کی میں نہیں ہے محبت تجھے خود ہی آزاد محبت سکھا دے کہ یہاں محبت کو عقیدت و عشق ہو رات کے خود کو نکل کہ میں نہیں رہتا کیونکہ یہ تو حضرت جوکم کی خلاف ورزی ہے تو آزاد محبت نے کیا چیز سامنے کر دی تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے اعلیٰ درجے کے نہیں چننے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آگے درجے دے تو تم نے قبول نہیں کری تو وہ جانور کر کرا جب یہاں آئے تو سالبہ کے پاس تو سالبہ نے پوچھا کہ آپ ہاں، کیا بنا اس نے کہا یہ بنا اس نے جانور کہنے کا اچھا تو اس وقت تو گنجائش نہیں ہے بھائی یہ کے ہاتھ ڈالا اس وقت تو میں نہیں ہے پھیلائی دو تو ابھی تو گنجائش نہیں ہے تو پھر گنجائش ہوگی تو پھر ٹھیک پھر آ جانا شام مسئلہ وہ واپس آئے نبی علیہ صاحب اسلام کو آپ سے جہاز تک کری آپ یقین جاگرت کی اس کے لیے کتنی دعائیں نکلی ہوں بات کی جان بھی آ رہی ہے کیا نبی علیہ صاحب السلام کیا آپ ان کی خیرات کو قبول کریں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں گے آپ کی دعا کے خواہش مند ہیں امیدوار ہیں یہ بات آگے آ رہی تو امیر نے کتنی گائیں فرمائیں سال کے لیے حضرت سے فرمایا ہائے افسوس کے ساری بات تباہ ہو یہ بات حضرت نے مجلس میں فرمائی جو سالبہ کے قبیلے کے لوگ تھے برادری کے لوگ تھے انہوں نے سالبہ کو اجرا دی اور مجھے اللہ ہدایت دے ساری برادری بھی تو پورے پر کام کرنے کی کیا کیا تھے جب دیکھا کہ یہ بدنامی ہو رہی ہے تو سال میں جو ہے وہ جانور لے کر میں بچے بھی لے کر ہے تو کیا کہ اللہ نے منع کرو کہ اللہ نے منع کرنا دیا کہ قبول نہیں کرنا اب وہ یہاں سے گیا اس مجھے سے اٹھا باہر گیا سر پہ بتی ڈالتا تھا ریت ڈالتا تھا سو کے گھر کرتا تھا اب یہاں بعض لوگوں کو اشکال پیدا ہوا تھا کہ اللہ ہدایت کے ہمارے مفکرین کو مفکرین نے ایسے ایسے شوشے نکالے ہیں کہ شیطان بھی حرام ہوتا ہوگا تو میں جہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں یہ لوگ پہنچ گئے کہ شوشہ نکالا انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ دنیاوی زندگی کے اندر تو توبہ کی گنجائش موجود ہے جب وہ بیچارہ لے کر آ گیا وہ بیچارہ اور لے کر آ گیا اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے اوپر ریت ڈال رہا ہے مٹی ڈال رہا ہے افسوس کا اظہار کر رہا ہے تو یہ کیوں حضرت نے قبول نہیں کیا نبی اسلام نے قبول نہیں کیا نبی علیہ السلط علیہ السلام کے بعد ابو بکر طریق اللہ کے دور میں لایا اللہ میں جو نبی اسلام نے قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے قبول کر دوں واپس عمر علی اللہ کا دور آیا وہ پھر آیا حضرت نے قبول نہیں فرمایا عثمان عثمانیہ اللہ کے دور میں اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے بہتر لوگوں نے قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے اس کو قبول کروں تو لہٰذا ایک مسئلہ کے لیے معلوم ہوا کہ دین کے لیے جہاد کے لیے مدارس کے لیے مساجد کے لیے دین کے کسی شعبے کے لیے اگر رقم میری اور آپ کی لگ رہی ہے تو اس ذات کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق پتا فرمائی تو اگر نہ وہ محتاج نہیں ہے ہماری کسی قسم کی رقم کرنا ہمارے کام اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ نے یہ بات کہی سوال یہ ہے کہ اسی بات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا فرمایا کہ ان کے ان کے دلوں میں جو یہ پیش کرنے والے تھے ہم نے ان کے دلوں میں انصاف تھا اور اللہ تبارک بتا تعالیٰ تو تمہاری خوشیدگیوں کو تمہاری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے تو لہٰذا دھوکہ دینا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ دھوکہ کس کو دو گے کہ اللہ کو دھوکہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں اللہ جانتا تھا کہ اسلام کو باخبر کر دیا کہ یہ اخلاق کے ساتھ نہیں آیا یہ نمائش سے بھی آیا ہے کہ جو بدنامی دنیا میں ہو رہی ہے وہ میری بدنامی نہ ہو تو یہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہے اخلاق سے نہیں آیا مگر نہ اللہ تو اخلاق کے ایک آنسوں کو موتیوں سے بھی زیادہ اللہ جدید اخلاق کے ایک آنسو موتیوں سے بھی زیادہ قیمت کہ اللہ کا بار ہوا تھا نا تو کرامت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بدھ کے آگے بدھ کو سنم کہتے ہیں یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم کہتے ہیں اوم بھائی نیل نیل کی کہتی ہے اون بھائی اور اون میں زبان جو ہے وہ لڑکا گئی یا سنم یا سنم یا سمجھ فوراً آواز آئی کیا میرے بندے بتا چلے فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو وہ ہے یہ تو سنم کو پکار رہا ہے تو میں اگر سمجھ بھی جواب نہ دے تو سنم کو سمجھ میں پھنس گیا اللہ کی بات تو بہانی ہوتی تو ہمیں کہ کیوں کہ ان کے دل میں اخلاق نہیں تھا اللہ کو یہ بات معلوم قبول یہاں تک ہمیں کہ ایک آدمی ذکر کا آدمی ہے یا تعلیم کے لیے ہی ذکر کرتا رہتا ہے ذکر کا آدمی ہے قیامت کے دن ایک ذکر کرنے والے ایسے آدمی سے اللہ فرمائیں گے کہ جانے گئی بخش ابھی لوگ اللہ تبار وطالعہ کسی کی بخش فرمائیں گے تو آج نخرہ پیدا ہوگا کیونکہ قیامت ایک ہے کہ جس کی بخش کا اعلان ہو جائے گا تو یہ اعلان واپس نہیں ہوگا جس کی سزا کا اعلان ہوگا اس میں کمی بھی ہوگی معافی بھی ہوگی لیکن جس کے لیے انعام کا اعلان ہو جائے گا یہ واپس اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہو گیا اللہ نے یہ جو اعلان کرنا ہے یہ واپس تو ہونا نہیں لہٰذا اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ تو نے مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا کہ اللہ فرمائیں گے کہ تجھے جنت میں جانے کا حکم اس لیے کیا کہ تو نے ہمارا ذکر کیا تھا یادکاری کے بغیر وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کبھی بغیر یادکاری کے ذکر کیا ہو اللہ نے اللہ فرمائیں گے کہ تجھے یاد نہیں تجھے معلوم ہی تجھے ذکر کرنے کی عادت تھی تو رات کو سویا ہوا تھا کروٹ بدلتے ہوئے تیرے منہ کے لوگ اللہ نکلا اس وقت مجھے کاری تو نہیں کر رہا تھا دکھا تو نہیں رہا تھا تو سویا ہوا تھا ہم تو نہیں سوئے ہوئے تھے ہم نے تو تیرا اصلاح کہ اللہ کہنے کو محفوظ رکھا رات اس کی وجہ سے تو جب عادت کی بنیاد پر اللہ کا ذکر کرنا یہ یا کاریگری ہے یا عادت کا ذکر تھا عادت کی بنیاد پر اللہ کا ذکر کرنا نجات کا ذریعہ ہے تو پھر اخلاق سے جو اللہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کے یہاں سے سہولت والا ہو تو خدا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کی کیفیت معلوم تھی کہ یہ مناسب ہیں اس لیے صرف بنے اس قسم کے اور جو لوگ تھے ان کا بھی اللہ نے سب کا قبول فرمایا اسی حالت میں یہ مل گیا اس کے بعد اسی صفحے کے آخر میں شرکو میں صدقات اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور شرط بیان کروا فرمایا کہ نبی علیہ السلام والسلام نے غزہ ثبوت کے لیے چندے کی اپیل فرمائی تھی اس لیے کہ اخراجات بہت زیادہ تھے سفر ایک مہینے کا تھا گرمی کا موسم تھا کیمپ کی کیفیت تھی حضرت نے چندے کی اپیل فرمائی جب حضرت نے چندے کی اپیل فرمائی مس نبی میں آزاد جمع کیے نکلنے سے پہلے پہلے مال دے اور جب حضرت نے مال کا اعلان فرمایا تو اکثریت مسجد نبوی سے اٹھ کر چلی گئی اکثریت مسجد نبوی سے اٹھ کر چلی گئی کہ یہ کیا ہے کہ چندے کی اپیل ہے جہاں پہ دینا پڑے گا یہ جو اٹھ کر گئے ہیں کیوں گئے ہیں یہ تعمیر حکم کے لیے گئے ہیں کہ تاخیر نہ ہو جو کچھ ہے چاہتے حضرت کے قدروں میں آتے آج تو یہ ہے کہ تاثیر ہو جو اس کے لوگ بھاگتے ہیں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو اور اس کے بعد وہ وصولی کر رہے ہوں وقت کی تو بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا کوئی ہو جانے دیا کرنا ہو کہ ٹائم لگانا پڑے اور جہاں چندے کی اپیل ہو رہی ہو دین کے کام کے لیے وہاں بھی ایک دوسرے کو اشارہ کہ کس کو یہاں حضرات صاحب کرام جو ہے ہم بھی وہاں سے اٹھے ہیں لیکن ہیں کہ تعمیر حکم ہو گئے تعمیر حکم ہو گئے گئے کہ جس قدر ہو اللہ کے ابھی حضرت کی خدمت میں جا کے پیش کرنے تاخیر نہ ہو جو لوگ موجود تھے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بایا کہ اب کیا گزر اتنے اونٹ میری طرف سے ساز و سامان سمیت اس کے بعد تیسرا چل پڑا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اعلانات کرتے چلے اعلان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اعلانات کا سلسلہ ختم ہوا پھر حضرت نے اپیل فرمائی دوبارہ اپیل فرمائی دوبارہ اپیل فرمائی پھر سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جس نے اونٹ پہلے اعلان فرمایا کہ اس نے مزید دوسری قسط فرمائی کہ اگر اس نے مزید اونٹ پھر ان کی پیروی میں لوگ اٹھتے رہے اعلانات ہوتے رہے اس کے بعد حضرت نے تیس کی بات فرمایا تیس کے بعد پھر اٹھے اور جتنے اونٹ دیے تھے اس نے ہی فرمایا کہ حضرت مزید اتنے اونٹ ماساد المان کیسز کا چل پڑا پھر نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں سو گھوڑوں کا اعلان کیا پھر حضرت کی خدمت میں سرخ دینار سونا ایک ہزار دینار ایک ہزار دینار کی مانی اڑھائی سو سولہ سونا اڑھائی سو سولہ سونا آ کے حضرت کی خدمت پیش کیا نبی علیہ السلام ان دیناروں کو الٹتے تھے پلٹتے تھے فرماتے اے اللہ کہ میں عثمان سے راضی تو بھی سے راضی اور ایک تعبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ پوری رات نبی علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے نوافل کے اندر دعائیں فرمائی اس میں اس اپیل کے بعد جو لوگ اٹھ کے گئے تھے وہ بھی واپس آنے شروع ہوئے کچھ اس وقت آ گئے کچھ اگلے دن آ گئے کچھ سب چلتا رہا لوگ دیکھے رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے نبی علیہ السلام نے کچھ ابرمان کیا لائے پاس کل آٹھ ہزار دینار تھی چار ہزار دینار میں نے اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھے ہیں اور یہ چار ہزار دینار دلایا ہوں یہ پیش کرتا ہوں اگر میں اس کے لیے بڑی دعائیں فرمائی کہ آدھا مال کل مالیت کا آدھا مال نبی اسلام فرمایا کہ جو لایا ہے تم اللہ اس میں بھی برکت فرمائے اور جو تم گھر چھوڑ کر آیا ہے اس کی بھی اللہ برکت فرمائے اب بڑھ کر کے ایک فرق اس کو سزا ذیل میں رکھیں معاملہ بڑا واضح اور میں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرتا تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دس گنا فرماتے ہیں اور ستر گنا اس کو آخرت میں عطا فرماتے ہیں دنیا میں دس گنا گناسا فرماتے ہیں آخرت میں اس کو ستر گنا گناٹہ فرماتے ہیں فرمایا یہ ستر گنا یہ کم سے کم ہے یہاں سے آخر کا سلسلہ چلتا ہے اخلاق کی بنیاد پر اخلاق لکھتا ہوں واللہ اللہ تو اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں کتنا بڑھاتے ہیں واللہ ہوں کہ اللہ کی وسط کی حد کوئی نہیں لیکن رابطہ ہے تعلیم کہ اللہ جاننے والے ہیں جس کے دل میں اخلاص کتنا ہے اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ پڑھاتے اب دنیا میں بڑھنا ہے کتنا دس گنا اور آخرت میں کم سے کم ستر گنا صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت ہے جو تم نے دنیا کے لیے رکھا اور اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت ہے جو تم نے آخرت کے لیے دیا ہے اب دنیا میں جو انہوں نے دیا ہے جو انہوں نے مال دنیا کے لیے رکھا اس میں برکت کتنی ہوئی اس میں برکت یہ ہوئی ہے اس چار ہزار کے اندر کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے بعد تیس ہزار غلام خرید کر آزاد کیے اور اس پہ کتنی رقم لگی تیس ہزار غلام خرید کر آزاد کرنے کے علاوہ انہوں نے ازواج مظاہرات رضی اللہ عنہ کے وظائف مقرر کیے اور ہر ایک کو اپنی وفات تک وظیفہ دیتے رہے جتنے بدری صحابہ کرام رحم تھے ان کے وظیفے مقرر کیے ان میں سے ہر ایک کو ماہانہ وظیفہ دیتے رہے اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو آٹھواں حصہ تھا یا بیوی کا آٹھواں حصہ ہے تو ان کی بیوی نے جو اپنا حصہ فروخت کیا وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار دینا کا تھا یہ آٹھ کا ضرورت ایک لاکھ ساٹھ ہزار دینا تو آپ آٹھ سے ضرورت دیں یہ ان کی وراثت بنی یہ برکت وہ ہے جو دنیا کی ہے اور آخر کی برکت کتنی ہو جو اللہ ان کو وہاں اللہ نے ان کو عطا فرمایا حضرت رضی اللہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ ہر مرحلے میں ابو بکر رضی کا ہو ہم سے بڑھ جاتے آج میں نے ابو بکر کو پڑھنے کہ میں نے سب کر لینی حضرت فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا میں نے ہر چیز گھر کی نقدی بھی گھر کے سامان کی بھی ہر چیز کے دو دو حصے کی آدھا گھر رکھا آدھا پورا مال و متا کا پوری مالیت کا آدھا حصہ خدا کے لائے حضرت کر دیا اگر میں گورنمنٹ کیا لائے ہو میں نے کہا حضرت آدھا رکھا ہے آدھا لایا حضرت سے عرمہ کی فراست بصیرت کی تعریف بھی فرمائی دعائیں بھی دیں اور خوشی کا اظہار بھی فرمایا تو میں کہ ہم بیٹھا تھا کہ آئے ابو بکر سے بڑھ گیا کہ میں ابو بہت سیرت آ گئے جو کشہ آ کے پیش کیا تو میں ابو بکر کیا لائے ہوگا میں گھر میں ایمان رکھا ہے باقی سب تو ہمارے رضی اللہ نے سمجھ لیا کہ ہم سارے ہی مل جائیں تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا اب یہ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں سامان آ رہا اب زمان میں لوگ رضی اللہ تو اللہ فرما دیں گے کہ جلدی ایک دوسرے کو آنکھیں ریاکار کو یہ دے کہ میں بھی آٹھا لایا ہوں چار ہزار دینار کیا ضرورت تھی یہ ظاہر کرنے کی عمر رضی اللہ تشریف لائیں دے لائیں دیکھ اب وہ آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں اور بیٹھ ہوئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں ابو حقیر رضی اللہ عنہ انصاری صاحب دو سیر کھجے آ کے پیش کی حضرت وما کے لیے جو تو لایا ہے کہاں سے لایا راہد جواب نے اپیل فرمائی میں نے کہا کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گنجائش تو تھی یہ مفلس صاحب کہا کہ میں بھائی گھر جا میں نے جا کے بیوی سے کہا کہ کوئی چیز ہے کہ جا کے میں بھی پیش کروں تو نے کہا کہ تین دن سے فاقہ ہے کہ گھر کے اندر تو تین دن سے فاقہ ہے آپ کو پتا ہے گھر میں تو پھر بھی موجود نہیں اب میں نے کہا کہ محروم ہونا مراثر نہیں میں چلا گیا ایک یہودی کے ہاں۔ میں نے وہاں جا کے تو مجھے اس پہ یہ ہے کہ کتابوں میں یاد رہے یہودی یہاں لیکن مجھے اس سے اتفاق اس لیے نہیں کہ غزل ثبوت کی بات ہے نو ہجری کی بات ہے اس پر بغیر مور میں یہودی نہیں تھی پانچ ہجری کو یہاں سے نکالے جا چکے تھے خیبر میں تھے یا ملک شام کے اندر تھے مجھے نور میں نہیں گجری دوبارہ کسی مسلمان ہی کے کھیت میں تشریف تو آج جب میں گیا اور میں نے جا کے پانی دیا پوری رات پوری رات پانی دیا کھیتی کو اور معاوضہ طے ہوا ایک ساتھ کھجور ایک ساتھ جو ہے وہ ہمارے چار سیر کے برابر ایک ساتھ کھجور معاوضہ طے ہوا صبح کو میں وہ چار سیر کھجور لایا دو سیر میں نے اپنے گھر میں رکھی اور دو جو ہے حضرت کی خدمت میں لایا ہوں حضرت فرمایا کہ اس دوست کو ڈھیر پڑا ہوا ہے جس میں ابو بکر کا مال بھی ہے عمر کا مال بھی ہے اور تمام کا کمال بھی ہے تمام حضرات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دینار بھی ہیں میں اس پورے ڈھیر پر اس دو سیر کھجور کو پھیلا کر ڈال دوں تاکہ اس کی برکت سے سب کا ہدیہ قبول کر تو اللہ کے یہاں اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب یہ وہ خیر رضی اللہ تشریف لائے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور یہاں بیان فرمایا تو منافقی نے کہا کہ دیکھ یہ اپنی و مفلسی دکھا رہا ہے تاکہ حضرت کے پاس جو مال غنیمت آئے تو اس میں سے مجھے بھی کچھ ملے اب یہ بیٹھے ہوئے نیتوں کے فیصلے کر رہے ہیں تو اللہ نے منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے صداقات پر جو بیٹھے ہوئے تنگ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کو مشکری کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جن کے پاس اس کے ساتھ کہیں نہیں لیکن یعنی اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہے سفا دو سو اٹھہتر سے اللہ نے یہ بات پرمیش رکو کے آخر میں کیا نبی علیہ السلام آپ کیا ان کے لیے بخش کی دعا کریں چاہے نہ کریں چاہے آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخش کی دعا فرمائیں گے میں ان کی بخش نہیں کروں سفر نمبر دو سو اٹھہتر پر رکو نمبر گیارہ تعین مخلفون بیمہ تعزیم خلاف رسول وسلم کہ ان منافقین نے حضرت کے ساتھ گوارہ نہ کیا اور نہ ہاتھ میں اپنا مال دیا نہ اپنی جان دی بلکہ لوگوں کو روکا کیا کہا کہ دیکھو کہ مت نکلو اتنی گرمی ہائے اس گرمی میں تم مر جائیں گے اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو گے جہنم کی گرمی سے بھی زیادہ گرمی ہے اس گرمی سے تم بچنا چاہتے ہو تو اس گرمی کا کیا کرو تو میں اس میں تھوڑا سا ہنس لوں آگے تم نے رونا ہی رونا کہ دنیا میں اگر رونا اختیار کرو گے تو آگے ہنسنا ہوگا اگر دنیا میں ہنسنا ہی ہنسنا ہے تو پھر آگے رونا ہی رونا ہوگا اس سے ایک واقعہ یا تاریخ کا بڑا اہم واقعہ اس سے میرے یعنی اندازہ فرمائیں ہے کہ لوگوں کا جذبہ کیا ہے ہم اپنے پر امام اسمعی رحمۃ رحمت اللہ علیہ خلیفہ معمول رشید کے دور کے ایک بہت بڑے محدث بہت بڑے معلف بہت بڑے ادیب ہیں زبان اور ادب کے بھی ماہر ہیں حدیث کے بھی امام امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں سے چلے طائف میں کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ طائف کا موسم ٹھنڈا ہے اور مکہ مکرمہ میں شدید گرمی پڑتی ہے یہاں سورج کی جو جھوٹ ہے یہ بالکل سیٹ میں پڑتی ہے مکہ مکرمہ کی ہے ہمارے ہاں ملتان کے مقابلے میں بھی مکہ مکرمہ کی گرمی زیادہ ہے تو ہمارے ہاں ٹیکسی حرارت پڑتی ہے ان کے حرارت پڑتی تو حضرت امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا یہ واقعہ خود کیا دے کہ میں چلا مکہ مکرمہ سے کی طرف سے ٹھنڈی جگہ جا کے روزے رکھوں رکھا گرمی کی رمضان کا مہینہ وہاں گزاروں گا تو ٹھنڈے مکان پہ روزے رکھوں پکا کہ جب میں مکہ مکرمہ سے نکلا آگے جا کے ایک دیہاتی آ رہا تھا تو مجھے پہچانتا تھا تو اس نے کہا حضرت کہاں چلے میں نے کہا کہ گرمی سے بچنے کے لیے ٹائپ جا رہا ہوں تاکہ وہاں روزے رکھوں اور گرمی کی حفاظت کہ آپ گرمی سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں میں گرمی سے بچنے کے لیے ٹائپ سے مکہ مکرمہ آ رہا یعنی کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں گرمی سے بچنے کے لیے طائف سے مکہ مکرمہ آ رہا ہوں اس کے معنی کیا اس اس ارادی نے دیہاتی یہی یہ پڑی بغیر کہ جہنم کی گرمی جس گرمی سے بچنا چاہ رہے ہو جہنم کی گرمی کا کیا کرو گے بہت حضرت میں جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہوں تاکہ وہاں کی گرمی سے میری ہو جائے تو میں اس دیہاتی کی بات میں میری آنکھیں کھول کہ میں تو کیا سوچ کے جا رہا ہوں اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے ضروری نہیں کہ محدت کی سوچ وہ اللہ کا نظاہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں اس کو بھی قبول فرما لیں جس کو ہم ہر چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت ہے اور بڑوں بڑوں کو اللہ محروم فرما دیں یہ اللہ کی بینیاد ہے اس لیے فرمایا کہ طرف اور طرف یہ نظام کے لیے ضرور جہاں بھی دین کا کام ہو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں میں کہاں کر رہا آپ کہاں کر رہے ہیں یہ اسی کی رحمت ہے جو اس نے مجھے اور آپ کو اس کام میں لگایا ہے کہ جو کام اگر ہے بھی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے اور اگر اللہ کی توفیق نہ دے تو کون ہے جو دین کا کام کر سکتے ہیں تو یہ اللہ قبول فرمائے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دعا میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہاں ربنا تقبل منا اقبل ملنا نہیں تقبل ملنا کہ عربی زبان کی بلاغت یہی تو اس کے لفظ کے استعمال میں فرق ہے معنی کا فرق ربنا بل ملنا اقبل ملنا کہ ہمارے رب کہ یہ ہم نے محنت کی ہے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اس کو قبول کرنا تقبل کا اللہ کے تیرے حکم کی تعمیر کی ہے بیت اللہ کی تعمیر تو کی ہے لیکن ہمارا یہ عمل قبولیت کے قابل نہیں تو اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے تو یہ تیرا احسان نظر نبی علیہ صاحب اسلام نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ایک بار اللہ کو اکبر تین بار استف اللہ فرماتے ہیں ہے اللہ تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں غیر مناسب کام ہوا ہے یہاں سو نماز پڑھ رہے ہیں ابھی کے اندر اصطف اللہ کی کیا مناسبت ہے تین بار اس کے پاس مناسب کیا ہے مناسب یہ ہے کہ حضرت اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں اے اللہ کے میں نے تیری بندگی تو کی ہے تیرے حکم میں نماز کو ادا کی ہے لیکن نماز کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا کہ اللہ اپنی اس کوتاہی پر اس سے معافی مانگتا ہوں کہ نماز کی کوتاہی پر میری گرفت نہ کی یہ نبی علیہ السلام کی نماز اور میری نماز اور آپ کی نماز یہ میری نماز اور آپ کی نماز یا ربی غساسی کی معافی کے ساتھ کہ ہماری نماز کس معیار کی ہوگی اور ہم اس پہ نازاں ہوں کہ ہم نے کی ہے نماز پڑھی ہے تو یہ کہاں مناسب تو نبی علیہ فراد والسلام سے اللہ تعالیٰ حضرت جب آپ واپس آئیں گے یہی منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جائیں گے حضرت اب ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے کیوں کہ یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پہلا غزوہ ہے نبی اسلام کی زندگی کا آخری غزوہ ہے لیکن اس لحاظ سے یہ پہلا غزوہ ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے منظم فوج کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد تیس ہزار اور مقابلے میں فرنٹ لائن پر ایک لاکھ منظم فوج مسلح اس کے پیچھے اس کی معاونت کے لیے دو لاکھ فوج اور دو لاکھ کے پیچھے کیسے روم بجا کے خود تین لاکھ فوج کے ساتھ پیچھے بیٹھا اس قدر منظم فوج ذرائع اور وسائل وہی کیفیت جو آج کی ہے کہ اڑتیس ممالک چار ان کے معاون نیٹو اتحاد تمام ذرائع بس ہیں اور آگے جن سے مقابلہ ہے ان کے پاس ذرائع کچھ نہیں اور وہ نہر کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں وہی کیفیت تاریخ اپنے آپ کو دوہرا دیتی ہے تو یہ غزبۂ سبوک کی کیفیت ہے اس لیے فرمایا کہ جب آپ کامیاب ہو کر واپس آئیں گے تو مناسبین کو زبان گمان نہیں ملاسطین نے تو یہ چھوڑ رکھا تھا کہ یہ تو قبائلی لڑائیاں تھیں جن میں کامیاب ہو کر آئے ہیں اب جو جا رہے ہیں اب پتہ چلے گا ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کتنے واپس آئیں گے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بھی واپس آنے کا نہیں لیکن فرمایا کہ جب اللہ کو کامیاب اور کامران واپس لائے گا یہی مناسب خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ جہاں جہاد ہوگا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت آپ ان کو فرما دینا کہ تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی یاد تمہیں تم چاہتے بھی ہو تو تو بھی ہم تمہیں اپنے ساتھ آئیں گے جو کہ جہاد میں ہاتھتے جائیں گے لہٰذا اللہ کو تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں اور سفر دوستوں نے آپی پہ فرمایا بلا تو سلی اللہ عادی نے ماتا آبا جنت کے منافقین وہ ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنا کری ادانہ فرمائے بلا تو تم اللہ قبری اور ان کی قبر سے بھی آپ کھڑے نہ ہوں یہ آج نازل ہوئی ہے عبداللہ بن صوبائی کئی سے منافق کی کے پاس نبی علیہ السلام جو غزہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو اس کے بعد یہ عید المناظین عبداللہ بن ہوگا اس کا انتقال ہوا اس کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ہے اس کا ان کا نام بھی عبداللہ ہے اللہ مخلص ایمان والے یہ نبی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آج کے آج کیا حضرت کہ میرا باپ جیسا تھا زندگی میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بات ہدایت کے آ جائے لیکن نہیں یہاں تک ایک دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ یہ پانی پی کے بچا کے دیں کہ آپ کے بچے ہوئے پانی کی پراکاش سے شاید میرے باپ کا دل کھل جائے کہ میں آپ کا یہ بچا ہوا پانی اپنے باپ کو جا کے پلاؤں کہ شاید اس کی برکت اثر اللہ کے دل میں ایمان پیدا کرنا یہ وہ پانی حضرت نے ان کی خواہش پوری کی حضرت نے پانی نوش فرمایا باقی بچا کے دے دیا والد کے پاس پانی لے گا نے کہا یہ کیا لایا ہے کہا کہ میرے اسلام کا بچا ہوا پانی لایا ہوں تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی کیسے پیدا ہو جائے اس پر نصیب میں کہا کہ اس کے مقابلے میں تو ماں کا پیشاب لاتا زیادہ بہتر تھا یہ کیا کیا تھی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کی خواہش کی رضام سے آپ کے حج کیا حضرت آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی درز اڑا دوں تو ہمارا کہ یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ دشمنوں میں خیروں میں یہ شہرت ہوگی کہ ریسات السلام کا جب اقتدار ہو گیا حکومت قائم ہو گئی تو عامروں کی طرح سے حکمرانوں کی طرح سے آپ اپنے حوالیوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے مناسب نہیں ہے تو حکمت عملی سے چلتے رہو عبداللہ بن ابائی اب یہ کیا ہے عبداللہ بن ابائی یہ بات آگے جو ہے انشاءاللہ اللہ کسی بھی صورت میں آگے بات آ رہی ہے یہ سب کا مزید واقع ہو تو بہرحال نبی علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی ان کے بیٹے ہیں کہ اگر جیسے چاہتا تھا وہ مر گیا اب جو خیر سے اس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں ایک اس کی وصیت ہے میرے باپ کی وہ میں آپ کے خدمت بات کرتا ہوں اس پہ آپ عمل فرمانے اور ایک بات یہ ہے کہ میری ایک درخواست ہے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرمائیں تاکہ میں اس کرتے میں اس کو اس کی تقسیم کروں وہی کرتا اس کا کفن بناؤں اور کرتے ہیں کہ اس کی ملاقات سے اس کی نجات ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وصیت یہ تھی کہ اس کی نمازی کرام کا آپ پڑھا یہ اس کی وصیت تھی چاہے اس کی نمازی کرام کا تشکنا حضرت نے دونوں کے خاص میں قبول کرنا نبی علیہ السلام نے اپنا پختہ عنایت فرمایا کفن کے لیے اور نبی علیہ السلام جنازے کے لیے چلنے لگے جب نبی اسلام جنازے میں چلنے لگے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت یہ رئیس المنافقین ہے یہ وہ ہے جس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی حضرت یہ وہ ہے جس نے ایمان والوں کو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ اس کی نماز جنازے کے لے جا رہے ہیں اور اللہ نے اس سے پہلے یہ بات فرما دی کہ آپ ستر بار بھی دعائیں مفرت فرمائیں گے تو اس کی مفرت نہیں ہوگی مناسب محبت نہیں ہوگی تو محبت ہونی ہی نہیں ہے تو آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اللہ کا نے ہندو کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا اللہ نے بنایا کہ آپ سب بار بار اس کے لیے دعا کریں گے ان منافقین کے لیے دعا کریں گے میں بخش نہیں کروں گا بخش کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے دعا کرنا میرا کام ہے تو اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا اس کی بات تو علیہ السلام تشریف لے گئے عمر رضی اللہ عنہ ساتھ یقیناً تشریف لے گیا اور فرما دیا تشریف لے عمر رضی اللہ عنہ ساتھ جب گئے نبی علیہ السلام السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور دیکھے کہ اللہ کے کام میں کیا حکمت ہے نماز جنازہ جب پڑھا چکے اس کے بعد یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ آئندہ کسی منافع کی نماز جنازہ میں تشریف نہ لے جائیں اور جس عبداللہ میں ابئی کی قبر پہ آپ کھڑے بھی نہ ہوں اب اللہ کے کام میں اللہ کے حکم میں کیا حکمتیں ہیں تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ اس سے پہلے بھی یہ آئے نازل فرما سکتے تھے جب بھائی کے جنازے سے پہلے یہ وہ مقام ہے جو عائد کیا عمر رضی اللہ عنہ کی تجاویز پر اللہ نے سترہ احکامات مقامات فرمایا تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز اللہ نے فرمایا کر رہا تھا کہ اللہ کا بات ہے جنازے سے پہلے بھی فرما سکتے کرتے تھے اللہ نے جنازے کے بعد فرمایا اللہ کے ہر کام میں حکمت حکمتیں کیا پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام جو کوٹا دیا ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ غزوہ بادل کے موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ اسلام کی چچا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بادل میں گرفتار ہوئے یہ دشمنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور غزوہ بازی جس دن ہوا ہے اس دن کے تمام اخراجات یہ بہت بڑے صاحب حیثیت ہے اس دن کے تمام اخراجات کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذمے تھے یہ تو اللہ کے نظام ہے جو اخراجات کے لیے سونا ان کے پاس تھا وہ پکڑے گئے تو سونا بھی ساتھ ہی ضبط ہوا تو عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ بھاگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں بھاگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو کپڑے پھٹ گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیگر نے فرمایا کہ تیریوں کو کھلاؤ دی پہناؤ بھی تو صحابہ صاحبہ نے کیا کیا جو کچھ کھانے کے لیے تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا اور اپنے کتے اتار کے ان کو پہنا دیا مجھے یاد ہے شاید آپ نے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس وقت امریکہ نے دو ہزار ایک میں حملہ کیا ہے عمارت افغانستان پر اس وقت آٹھ افراد کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا تھا یہ آٹھ افراد وہ تھے جو ان میں چھ عورتیں تھیں تو مرد تھے اور ان آٹھ افراد کے دستے کے کمیٹی کے قافلے کی سربراہ بھی خاتون تھی انہوں نے عمارت اسلامی افغانستان سے اجازت دی تھی کہ ہم لوگوں کو جدید تعلیم کا راستہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کابل میں ایک اسکول بنانے کی اجازت دی طالبان نے یہ کہ ٹھیک ہے بچوں کو پڑھائیں گے جدید تعلیم دیں گے تو پڑھائیں اب وہاں وہ تعلیم کے ساتھ انہوں نے کر اپنا رکھا ہوا تھا عیسائیت کا تو ان بچوں کو عیسائیت کی تعلیم دے رہے تھے موقع پر پکڑے گئے کلاس ہو رہی تھی پڑھایا جا رہا تھا چھاپا پڑا لٹریچر بھی میز پر موجود تھا پڑھانے والے بھی موجود تھے یعنی پڑھا رہے تھے اور پڑھنے والے بھی موجود تھے تو موقع پر پکڑے گئے لیکن شريد ضابطے جو عدالت میں وہ پورے کیے تھے ان پر مقدمہ چڑھے اور عدالت تمام تارجین کو صفائی کا موقع دینے کے بعد پھر ان کے بارے میں فیصلہ کریں کا اس کے لیے انہوں نے اپنے وہ حالات جو ہیں وہ منگوائے تھے جو امریکہ کے بڑے ماہر قانون دان ان کی وکالت کے لیے بھی آئے تاکہ وہ بھی اپنی مراسی اس اطلاع میں ابھی یہ مقدمہ چل رہا تھا ایسا نہیں ہوا تھا میں حملہ ہو گیا امریکہ کی طرف اب جب حملہ ہوا تو بڑا آسان تھا پھر یہی حملہ ہو رہا تھا ان آٹھ افراد کو نیچے دے دیتے کہ بمباری میں مارے جاتے جب مارے جاتے یہ بھی ہوتا کہاپا بھی ہو جاتا تھا کہیں امریکہ کی بمباری تو اپنے سے مارے گئے لیکن نہیں طالبان بھی انداز سے چلتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے جذبات کو کاٹ گئے ان کو کندھار ملا جب کندھار ملے تو میرے مومنی نے فرمایا کہ کوئی ایسی این جی او تلاش کی جائے بین الاقوامی کہ جو ہم سے معاوضہ لے اور ان کو بخیر و آفیت پاکستان کی حدود میں داخل کر دیں اب حیرت حضرت خرچ بھی کریں اور ان کو وہاں بھی پہنچائیں بخیر و آفیت پہنچانے کی ذمہ داری تو لیبیا کی ایک این جی او نے یہ ذمہ داری قبول کی اس نے معاوضہ لیا اور ان کو وہاں سے وہ لے کر پاکستانی وجود میں داخل ہوئے جہاں پاکستان داخل ہوئے تو اسلام آباد میں یہ آٹھ افراد آئے مجھے وہ منظر بالکل یاد ہے کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی پریس کانفرنس ہوئی پوری دنیا کا میڈیا موجود تھا کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان کے چیزوں کے اوپر کیمرے کیمرے فروخت کیے گئے تھے پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا اور ٹیلی ویژنوں کے جتنے چینل ہیں جتنے شعبے ہیں ان کے بھی سینئر نمائندے اور اخبارات کے بھی سینئر نمائندے ایڈیٹر موجود تھے بین الاقوامی کو بہت پرہجوم ہجوم یہ کانفرنس تھی سربراہ خاتون سے سوال ہوا کہ میڈم آپ کیا یہ بتانا پسند کریں گی کہ اس قید کے دوران آپ کے ساتھ کیا ہوئی اس نے ٹھنڈی آہ بھری اس نے کہا کہ آپ نہ پوچھیں تو اسی میں سناٹا داری تھا تو معلوم ہے کہ اتنا ظلم و ہوا ہے اور اس قدر بیاہی ہوئی ہے کہ یہ جو آزاد ماحول کی خاتون ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے ہر طرف سے آواز آنا شروع ہوئی نہیں آپ بتائیں بتائیں بتائیں قلم لے کے بیٹھے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انسان نہیں درندے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انسان نہیں فرشتے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ درخت کے پتوں پہ یہ گزارا کرتے تھے ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں تھی لیکن معلومی ہمارے لیے ربر روٹی اور سوپ کا اثر ہمیں ایک دن بھی انہوں نے ناشتے میں دودھ اور ربر روٹی سے کم چیز دی سناٹا ساری دعا خاموش تو آج نبی علیہ السلاط اسلام کے صحاب کرام کی روایات کو اگر کسی جماعت نے زندہ کیا ہے تو حضرات صحابہ کرام گرم نے اپنے کرتے اوقات کے قیدیوں کو پہنا نبی علیہ فرق و سلام کے یہ صحابہ صحابے انداز کسی نے ایک مثال دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو بہت صحب حیثیت تھے انہوں نے تکالیف کام دیکھی یہ مشقتیں کتنے صحب حیثیت تھے کہ اس دور میں بہت بڑے بینکار تھے قبائل ان سے قرضے لیا کرتے اس حالت میں تھے جی، اب ان کا کرتا بھی پھٹا کسی کا کرتا ان کے جس پہ نہیں آتا تھا اس لیے پھر ذرا کامت تھی جب حضرت تشریف لائے تو عبداللہ بن ربئی نے کہا اس کو پتہ چلا کہ عباس رضی اللہ عنہ کا کرتا نہیں اور درار کامت تھی تو عبداللہ بن ربئی بھی لمبے کرتا یہ اپنا کرتا لے کر میں حاضر ہوا حضرت یہ جی، آپ کے چرچا کے لیے اب یہ احسان کہ آپ کے چرچا کے لیے ہے نبی نے اس کو قبول فرمایا اور کو بہت کر دیا ایک طرف دوسری طرف یہ جو قیدی تھے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے بھاگ میں باقی تشدد نہیں تھا کہ پاؤں میں ڈیریاں نہیں ڈالی گئی زنجیروں سے نہیں باندھا گیا تھا مار پیٹ نہیں ہوئی تھی سر یہ ہے کہ ہاتھ رستے میں بنے ہوئے کہ پیچھے کر کے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں کھول نہ سکیں بھاگ نہ سکیں حضرت جباد رضی اللہ عنہ نے یہ مشقتیں کب اٹھائی اٹھا رہے تھے نبی علیہ السلاط والسلام کی چونکہ چرچا تھی اور حضرت ان کے لیے رعایت فرمائے اور باقی قیدیوں کے لیے نہ فرمائے تو نبی علیہ السلاط والسلام چل رہے تھے بے چینی کی حالت کے اندر آواز آ رہی تھی اور حضرت سلیم نہیں آ رہی تھی چچا کی اور یہ چچا نبی احساس اسلام کے ایسے میزبان تھے کہ نبی علیہ احساس اسلام ان کو بہت زیادہ محبت تھی یہ اللہ کا نظام ہے کہ اسلام قبول نہیں کر سکے شروع میں بعد میں اللہ نے اس کی کیا کی فرما دی اور نبی علیہ احساس اسلام کے بارے میں ادب اسلام کی کیفیت ان کی یہ تھی کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں تو حضرت کا جواب دیکھیں پر میں تو نبی علیہ و ہیں لیکن میں تین سال پہلے پیدا ہوا آزاد دیکھ کہ محبت خود رہی آزاد محبت کی بات تو حضرت عباس اللہ کے بارے میں حضرت جب بھی حضرت نے کوئی بات کی عباس السلام سے نے حضرت کی بات کی تعریف کی تعمیر کی یہ باتیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کئی مثال عنہ آباد اڑھا رہے ہیں نبی احطاط السلام کو چہرے کی آواز سن کے نہیں آ رہی حضرت چل رہے ہیں جا رہے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ دین کے ہاں حضرت تھے انہوں نے کوئی آدمی بھیجا صحابہ کرام رہنے کے پاس کہ یہ کیفیت ہے اور نبی علیہ صاحب تم آرام فرما اس کے بارے میں کچھ سوچو اب مشورہ ہوا مہاجرین ہیں انصار ہیں مل بیٹھے ہیں مشورہ ہوا مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ کیا سورج تیار کی جائے کہ درخواست بھی ہو اور حضرت پہ احسان بھی نہ ہو یہ حضرت پھوٹتا ہے کس کے لیے آپ کے چچا کے لیے یہ بات کتنی مناسب تھی نبی احسان کے ساتھی اس سوچ میں ہیں کہ کام بھی ہو حضرت پہ احسان بھی نہ ہو احسان بھی ہم پڑو مشورہ ہوتا رہا کہ مشورے مشورے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت عباس کے جو والد تھے عبد المختلف ان کا جو ننیال تھا یہ بنو نجار تھا یہ مدینہ منورہ کا قبیلہ بنو نجار کے جو صحابہ گرم رحم تھے انہوں نے کہا سے بات سمجھ میں آ گئی لہٰذا ہم ہیں حضرت درخواست سے یہ بنو نجار والے جو عبد المطرف کے ننیال جیسے یہ جب میں حاضر ہوئے حضرت ایک درخواست پر اور یہ درخواست جو ہم ایسی کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری درخواست کو قبول یا آپ کا احسان عظیم ہو تو پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے کہا کہ حضرت ہمارا بھانجا کہاں کا رشتہ حضرت کا کتنا رشتہ قریب کا چٹا حقیقی اور یہ والد کا کہا کہ حضرت ہمارا بھانجا عباس قید کی حالت میں ہے اور تغیر کی حالت میں ہے اس کے بارے میں خاص ہے کہ اس کی رسی ڈھیری نبی علیہ السلام نے سمایا کہ ٹھیک ہے جتنے قیدی ہیں سب کی رسیع کھول تو حضرت نے نظریہ بنے سب کے لیے اور حضرت اب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے چرچا کے بارے میں کہ حضرت کی بات اور اس کو اپنی خواہش بنا کر پیش کیا یہ صاحب کرام رضی اللہ تو یہ کھل گیا اب نبی علیہ صاحب پر احسان تھا عبداللہ بن نبئی کا چچا کے حوالے سے کتے کا اور دنیا کے اندر اگر یہ احسان اتارا نہ جاتا تو قیامت کے دن اس احسان کا بدل تو ہونا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی وفات سے پہلے کہ جس جس کا بھی مجھ پر احسان ہے میں وہ احسان کو بار کر جا رہا ہوں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ کو صاحب السلام نے احسان کو اتارنا تھا کا کا احسان بھی کہ دنیا ہی میں اتارنا تھا تاکہ آخر میں اس کا کوئی احسان باتی نہ رہے ایک بات اگلی بات میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی تنظیم ہے وہ کیا نبی علیہ کا جس جسم اظہر نبی علیہ السلام کے جسم اظہر کے ساتھ لگنے والی مٹی آج کے عظیم سے زیادہ مقدر ہے اور جب حضرت کے جسم اثر سے لگنے والی مٹی آج سے زیادہ مقدر ہے تو حضرت کے جسم اثر سے لگنے والا کتا یا کس طرح عظمت والا ہوگا عبداللہ بہن ابائی کو کفن دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کے کتے میں اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں اس کی بخش نہیں کیونکہ ایمان نے تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نسبت پر فائدہ اس کو پہنچائے گی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور جو صاحب ایمان ہوگا اگر صاحب ایمان نہیں تو فرما دیا کہ علیہ السلام کی محبت کے دعوے کرنے والوں کسی خوش فہمی کے اندر مت رہنا کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں فائدہ پہنچائے گی حضرت کی نسبت یقیناً فائدہ پہنچائے گی مگر کس کو اس کو جو صاحب ایمان ہو اور اس کا عقیدہ درست ہو تو پہلی بات ایمان کا ہونا اور کا درست ہونا یہ ضروری اسے بات ایمان وسلام کے جنازے پڑھانے کے اندر حکمت کیا ہوئی حکمت یہ ہوئی کہ عبداللہ بن ربئی کے ساتھیوں میں ایک ہزار افراد تھے جو عبداللہ بن ربئی کے جان میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا بے پڑ گئے کہ نبی علیہ السلام جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہا گیا کہ جب دلہ میں نبئی کی اپنی وصیت کی کہ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ اچھا کہ دنیا میں بھی ہمارے سروں پہ سرداری کرتا رہا اپنی آخرت بنا رہا ہے ہمیں تو یہی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے اگر اللہ کے نبی نہ مانتا نبی نہ ہوتے تو یہ وصیت کیوں کرتا کہ میری نماز جنازہ پڑھائے یہ ہمیں دھوکے میں رکھتا تھا ہماری دنیا بھی تباہ کر رہا تھا ہماری آخرت بھی برباد کر رہا تھا اور ایک ہزار افراد اسی لمحے کے اندر ایمان مان رہا تو اللہ کا کوئی کام خلاف حکمت نہیں کہ ایک ہزار افراد کا ایمان اس کا انحصار تھا اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم فرمایا جنازہ نہ پڑھنے کا جنازہ پڑھنے کے بعد کہ آئندہ حضرت کسی منافع کے آپ نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں لیکن عبداللہ میں روائی کے بارے میں ولا تقم اعلیٰ قبری ایک ہی قبر پہ آپ کھڑے بھی نہ اب نبی علیہ السلام السلام کو ان کی قبر پہ کھڑے ہونے سے کیوں روکا دیا نبی علیہ السلام کو قبر پہ کھڑے ہونے سے اس لیے کی روکا دیا کہ اللہ تبارک کو عدالت کا عذاب نازل ہوتے ہیں اور اس انفال میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس لیے رکتا ہے کہ وہ ان کیا آپ ان کے درمیان موجود ہیں جہاں آپ موجود ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا تو کی قبر پہ آپ کھڑے نہ ہوں نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جس کا انتقال ہو جاتا تھا انتقال کے بعد حضرت قابو سے لیکن تھے اور آپ نہیں رک سکتے ہماری مجبوری اسلام پہ رکتے تھے حضرت عامر بن رضی اللہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے متعلقین کو جمع کیا اور حضرت نے فرما کہ دیکھو کہ میرے مرنے کے بعد میری کابل پہ اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں ایک اونٹ قربان کر کے اس کا بہت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ جب تم وہاں روکے رہو گے ظاہر ہے تو وہاں کچھ پڑھتے بھی رہو گے تو وہاں میری کل پہ روکے رہو گے تو ملک نفیس سوالات کے لیے آئیں گے تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے تمہاری معلومات کی وجہ سے مجھے جواب کا حوصلہ ہوگا اور میرے لیے جواب دینا آسان ہوگا اس کے کیا بات معلوم ہوئی کہ منتر نقی سوالات کے لیے عالم اروا میں جاتے ہیں یا جس جگہ جسم دفن ہے وہاں آتے ہیں تو روح اور جسم کا تعلق موجود ہے اس لیے فرمایا کہ میری قبر پہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبل پہ کھڑا ہونا اس پہ عثمانی نے جو توحید خالد ایمان خالد کے دور حاضر کیا بردار ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں جب آپ ہزار چار سے ہو کے اٹھ گئے تو ان کے ایک ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں وہاں آج گھنٹہ میں آٹھ شروع کر کے تو ڈاکٹر مسورین عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی کہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تو یہ وفات سے پہلے کی بات تھی اور اس وقت نوز اللہ ڈالی ذہن کام نہیں کرتا اس لیے اس وقت کی بات کو اکیلا نہیں بنایا جا سکتا تو یہ نوز مزاجی مزاج ذہن کے متاثر ہونے کی بات تھی یہ تو عمر بن آز رضی اللہ صاحب ہیں تو ان کا ذہن متاثر ہوا اس پہ کسی کو تاثر نہ ہو نبی علیہ صاحب السلام کے بھی وفات سے دو تین دن پہلے حضرت نے جو فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاؤ میں نے کچھ لکھنا ہے اس وقت نبی علیہ السلام کبھی نو مظالم ذہن کام نہیں کر رہا تھا جب نبی کا ذہن دو دن پہلے کام نہیں کر رہا تھا تو ساری کا کام نہ کر رہا تو پھر تعطر کی بات نہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم خالد اسلام اور خالد تعدید لوگوں میں پیش کر رہے ہیں تو اس قدر گمراہی پھیلی ہے اور لوگ کس انداز سے متاثر ہو رہے ہیں ان سے اور کیا کیا سے میں میں میں نے یہی بات بات ایک پروگرام تو اس ان کے نمائندے موجود تھے کہنے لگے کہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میرے پاس اس وقت ان کی کتاب تھی اس کتاب سے میں نے پورا اقتباس پڑھا تھا میں نے کہا کہ آپ نے جو لکھا ہے آپ کے جو بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا ہے یہ عبارت میں نے نامکمل پڑھی ہے کہا کہ نہیں میں نے کہا اس عبارت میں میں نے کوئی اضافہ کیا ہے کہا کہ نہیں میں نے اس عبارت میں الفاظ تبدیل کیے ہیں کہا کہ نہیں میں نے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جو پیغام آپ کا تھا میں نے لوگوں کو سنا دیا اب اس پہ مجھ سے آپ کیوں ہو رہے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ اتنا خوش ہوں کہ میں نے آپ کا پروگرام اور آپ کا بیان جو آپ لوگوں میں نہیں سنا سکتے میں نے لوگوں تک آپ کی بات پہنچا دی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں اشتہار پیدا ہوگا تو استعمالی ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ یہ بات کچھ نہیں اور آپ محض گروہی تعصب کی وجہ سے اس پر پائیں گے اور اس طرح کا آپ نے اپنا فائد مانگا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے تو کیا اس سے ایمان باقی رہا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کا اللہ تم اللہ قبر کہ آپ اس کی قبر سے کھڑے نہ ہوں تو کیا کر رہا تھا میرے آپ کے لیے ممکن ہے اس پہ عمل کرنا کیوں اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ جب کو دفن کر کے پارے ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے منہ چھڑائی ہوتی ہے کمال ہے صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں ساتھ لگے ہوئے ہیں اب مزید جو ہے وہ آپ رکیں گے اب ہمارے والد محرم کا انتقال ہوا ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی حضرات گزارش یہ ہے کہ ہم اس قبر پہ حضرت کی قبر پہ کچھ دیر رکیں گے اس لیے تعزیت کے لیے آج تو نہیں بیٹھیں گے تو جو حضرات تعزیت شدان پہ ہیں وہ کل آئیں تو بھی برادری مخالف کیسے جو ہے وہ منہ چھڑائی کے چاول بھی بچا دیے اور ہمیں بھی وہاں سے انہوں نے لوگ سب کر کے کل آنا جی اور تو بعد میں بعض لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی الحمد للہ ابھی تک بعض ناراض لہٰذا ہماری تو مجبوری ہے کہ ہم نے تو یہ منہ چھوڑائی کا اہتمام کرنا ہے اور یہ منہ چھوڑائی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت رضی عنہ کی شہادت ہو گئی نبی علیہ السلام السلام وضع موٹا کے اندر ان کی شہادت تھی نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف گئے ان کے تین چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے اور ایک بیوہ تھی اسما بنت عمیر رضی اللہ عنہ حضرت تشریف لائے تو حضرت نے آپ کے جو ان کے بیٹے تھے ان کے سر پہ ایسے شب کر کا ہاتھ رکھا تو یتیم ہو گئے جیسے ہاتھ رکھا تو ان کی جو دوجہ محرمہ تھی اسما اسم و بن سے وہ صاحب خاتون تھی انہوں نے دیکھا کہ حضرت جہاں کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو سمجھ گئے کہ میرے شوہر کی شہادت ہو گئی تو خاتون نے اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکی اور غم سے کے ہو گئے حضرت اسی وقت واپس تشریف لائے کہ حضرت کے چچا ذات بھائی کا گھر تھا آئے گھر آ کے اپنی خواتین سے کہا مظاہرہ سے فرمایا کہ فوری طور پہ کھانے پینے کی چیز تیار کر کے جاؤ تو غم سے مغروب ہو گئے ہیں اور ان کا غم غلط کرو ان کو کھانے پینے تک متوجہ کرو تو ان کو کھلاؤ تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے تین دن تک کی دعوتوں کا رزلٹ نکال دیا کہ اگر وغیرہ جو غم میں مغروب ہیں زیادہ ان کو جا کے کھلاؤ تاکہ ان کا غم غلط ہو تو یہ کھجانا جو ہے وہ ایک وقت کا ہے اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اس وقت میں جب کے مغلوب الحال ہوں میرے بیٹے کا انتقال ہوا چھوٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو میں تو وہاں میں نے بیان کیا تو وہاں جو ہے وہ منہ چھڑے کا انتظام تھا میں نے تو نہیں کیا تھا باہر جو خاندان کے افراد تھے تو انہوں نے زبردستی انتظام کیا ہوا تھا جب ہم واپس آئے تنظیم سے تو انتظام کیا ہوا تھا تو انتظام جب کیا تھا تو تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے بیان کیا میں نے کہا کہ یہ ہے فرق رسوم و رواج کا اور شریعت کا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے آپ سارے حضرات مجھے کھلانے پلانے کی کوشش کرتے لیکن آپ حضرات بطور مہمان تشریف فرمائے اور میں نگرانی کر رہا ہوں کہ یہاں جی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی یہ ہے رسوم و رواج کا اور شریعت کا تو ہاں یہ بات واضح ہوئی تو بارہ میں یہ بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ و السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ تمہارا قبری کا قبر پہ کھڑے نہ ہوں اب حضرت جو قبر پہ کھڑے ہوتے پہلی بات تو یہ قابل ہو رہے ہیں کہ نبی اسلام جس قبر پہ کھڑے ہو رہے تھے اللہ نے منع فرمایا کیا وہاں روح دفن تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں جیتنی دفن تھا تو معلوم ہوا کہ قبر کس کو کہتے ہیں قبر اس کو کہتے ہیں جہاں دفن تھا اور آج کے دور کے اندر ہیں گروہ کہتے ہیں ہم عذاب قبر کے قائل ہیں لیکن عذاب قبر سے مراد کہیں کہ وہ عذاب جو روح ہوتا ہے جسم نہیں ہوتا قبر وہ جگہ ہے جہاں روح ہوتی ہے جسم نہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قبر کون سی جگہ ہے قبر وہ جگہ ہے جہاں جسم تو حضرت نے روح والی جگہ پہ تو کھڑا نہیں ہونا تھا حضرت نے جسم والی جگہ پہ کھڑا ہونا ایک بات دوسری بات ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ کی روایت جو اسلام نے فرمایا کہ جس وقت تم اپنے مرنے والے کو دفن کرو ہمارے جب حضرت فرما دیتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کی قابل سے رک جاؤ خود بھی رکتے تھے تو فرماتے کہ اس اس کا ریاستی کو اپنے بھائی کے لیے یہاں دعائیں مؤثر کرو اس وقت مشکل وقت ہے کہ سوال جواب کا وقت ہے تمہاری دعائیں مؤثر سے وہ اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا اب یہ جو قابل پہ رکنا ہے اور استفاد کرنا ہے یہ کس قابل پہ کرنا ہے جس میں انسان کا جسم دفن ہے تو معلوم ہوا کہ روح اور جسم کا تعلق موجود ہے اسی کو برزخی حیات کہتے ہیں تو برزخی حیات بھی یہ قرآن مجید سے معلوم ہو گئی اسلام کے اشارے گرانی سے تو واضح ہے ہی ہے قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہو گئی تیسری بات کہ نبی علیہ السلام کو کیوں منع کیا گیا جو بات میں نے یاد کی ہے کہ وہاں تقریب جہاں حضرت موجود ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم عبداللہ بن اوزائی پہ اپنا عذاب روکنا نہیں چاہتے اور آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو عذاب روکے گا اس لیے آپ یہاں آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ آپ اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں تاکہ عذاب کے تسلسل میں رکاوٹ پیدا ہو تو اس عذاب قبر معلوم ہوا کہ یہ عذاب قبر جسم کو روح کو بھی ہوتا ہے اور جسم کو بھی ہوتا ہے ربیع علیہ السلام کو یہ ہدایت فرما دی اور حضرت عمر اللہ کی تجویز پر عمل بھی ہو گیا سفر دو سو اناسی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کی فرمائی کہ ان منافقین کی جو ظاہری خوشحالی ہے اس کی وجہ سے اس میں غلط کمی نہ ہو اللہ نے یہ خوشحالی ان کو اس لیے دی ہے کہ یہ دنیا پرستی میں لگے رہیں اور دین کی طرف ان کی توجہ نہ ہو سکے پھر اللہ تبار نے سفد دو سو اناسی میں یہ آخر میں یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور وہ ایمان والے جو حضرت کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں اور یہی حقیقت میں کامیاب ہیں کہ یہ کون تھے جو حضرت کا جہاد میں شریف تھے ظاہر صاحب اللہ تھے اور اللہ نے محبت کی کامیاب کرا دیے ہیں سفر دو سو اسی کے رقو نمبر بارہ ہے وجال مزرون الله رسول اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اشاد فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے تو گرفت نہیں ہے کہ جو گنجائش نہیں رکھتے تھے جہاد میں شرکت کے لیے اور جو گنجائش رکھتے تھے اور وہ جو پیچھے رہے ان کے لیے گرفت ہے تو یہاں اللہ تبار میں کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ سات افراد تھے جن میں حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور جن کے بارے میں پھر ایک بات کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عالم تھے نماز پڑھا رہے تھے حضرت مغفر رضی اللہ عنہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے بیٹے نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی تو فاکر سے کہیں کہ بسم اللہ الرحمن کی آواز سے پڑھی تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ ہم میرے بیٹے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے ابو باغ صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی عثمان رضی اللہ بھی نماز پڑھی میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتے نہیں سنا لہٰذا یہ بیرت ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ بیرت ہے اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں اور وہ یا عمل جو نماز میں اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس سے ان کی اصرار ہے ان کا تو کیا عمل کر رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ اللہ نے ان کا ان کے ساتھ میں فرمایا جو سات افراد حضرت کی خدمت حاضر ہوئے اس سفر میں کہ سواریوں کی صورتحال یہ تھی کہ دس دس افراد کو ایک کو دیا گیا تھا ایک بیٹھتا تھا نو چلتے تھے تو اس طریقے سے باری باری سوار ہوتے تھے تو یہ حضرت عبداللہ بن غفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ شدید دھوپ ہے اگر آپ ہمیں چمڑے کے پرانے تلوے اگر آپ ہمیں عطا فرما دیں تو ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان چمڑے کے ٹکڑوں کو باندھ کر آپ کے ساتھ چلیں غربت کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور جذبے کا معنی ان کے پاس جھوٹی نہیں کہہ لیں گے اگر چمڑے کے پرانے ٹکڑے آپ ہمیں عطا فرما دیں اگر اس کا انتظام ہو سکے تو ہم اپنے پاؤں کے نیچے باندھ کے آپ کے ساتھ چلیں اگر کہ کیفیت اس میں میرے پاس انتظام نہیں انتظام نہیں کر سکتا یا اگر تم پہ جہاد فرض نہیں تم ساتھ میں جاؤ منافقین تو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ چھوٹ دے دیں ہماری یہ مزدوری پر یہ حضرات کو درخواست کریں حضرت تمہارے کبھی آس پاس تم یہاں رہ جاؤ لیکن کیفیت یہ ہے کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے اور نہیں کہہ رہا میں یہ سات افراد جب یہاں سے واپس ہوئے حضرت کی مجلس سے تو ان کو تو خوش ہو کے جانا چاہیے تھا حضرت نے خود ہی فرما دیا چلو الحمدللہ نام بھی ہو گیا نمبر بھی بن گئے اور قربانی بھی نہ دینا پڑی کہاں کہیں اللہ فرما دیں جب یہ واپس چلے تو ایسے روتے ہوئے چلے کے ہائے کہ ہم جہاد سے اور حضرت کی لفافت سے نہیں ہو گئے کہ ایسے روتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ ان کے آنسو نہیں بہ رہے تھے معلوم ہوتا تھا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بن کر بہ رہی تھیں اور سفر دوسری کافی بھی اللہ صبح مطالعہ فرمایا کہ جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو منافقین جو دیکھ کر کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ آئیں گے اور تمہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے فرمایا کہ اللہ تبار لازم نہیں ہوگا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاد سے بھی بھاگتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنے لیے سامان سمجھتے ہیں اور سفر نمبر دو سو بیاسی پہ اللہ تبارک کے مقابلے میں ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور السلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں فرمائی یقیناً ان کے لیے قرب ہے اور اللہ کی رحمت میں اللہ فرمائے سفر میں دو سو بیاسی کے رکو نمبر تیرہ ہے بس بتابقون الاولون للمهاجرين والانصار اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فرمایا فرمایا کہ یہ سبقت اور اولیت والے کہ ایمان میں نیکیوں میں پہل کرنے والے من المهاجرين والانصار تو مین کے دو معنی ہیں ایک معنی تو مین کے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت اور اولت والے ہیں یہاں مین کے دوسرے معنی ہیں اور جن کے معنی یہاں ہیں کہ مین عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یعنی یعنی کے معنی میں کہ وہ اولون اس امت میں سبقت اور اولت رکھنے والے من المہاجر اور انصار یعنی مہاجرین اور انصار مہاجرین اور انصار تو سارے ہی سبقت اور اولت والے تھے تو اس لیے یہاں یہ ترجمہ کرنا کہ مہاجر انصار میں سے سب کو اولیت رکھنے والے یہ معنی مناسب نہیں ہے یہاں فرمایا کہ اولیت اور سب کا رکھنے والے یعنی مہاجر انصار کہ سارے مہاجر انصار جیسے اولیت اور سبقت رکھنے والے تھے فرمایا کہ وہ تو وہ ہیں والذین تباؤن بے انسان جن لوگوں نے ان کی نیکیتی کے ساتھ اتباع کی ان کے لیے ہمارا انعام کیا ہے کہ وہ تو وہ ہیں نا کہ اپنے محبوب کے حوالے سے وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے اس نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو کہ میرے محبوب کو دیکھو گے اس سے محبت تو ہونی ہونی ہے تمہیں مجھ سے بھی محبت ہو جائے گی تو میں نے محبوب چنا ہے تو کیسا چنا تو یہاں اللہ کا بار بتا یہ بات باقی ساتھ ہیں گے اولیات اور سبقت والے مہاجرین اور ساتھ تو وہ تو وہ ہیں کہ جو لوگ اتباع کریں گے نیک نیتی کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ نیک نیتی کی شرط نہیں لگائی اتباعی تو سارے اللہ کے نزدیک نیک نیتی ہی ہیں نیک نیتی کی شرط بات والوں کو لگائی کہ جو ان کے اتباع کریں گے نیک نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا اور اپنے مقام خوشنودی یعنی جنت میں ان کو داخل فرمائے گا اس کے بعد اللہ تبارک یہاں ایک خوشخبری کے ساتھ آج تک کہ اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انسان کی نیک نیتی کا اتباع کرنے والوں کے لیے دو انعام خوشنودی اور مقام خوشنودی یعنی جنت نماز تراوی بیس رقط کا اہتمام اس کا حکم دینے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین کے رئیس اور امامت کرانے والے عبید انصار کے رہیے تو لہذا بیس رقط نماز سراہی کا اہتمام اور اس کی پابندی یا ولیت اور سبقت والے دونوں گروہوں کے جو سردار ہیں ان کی اتباع ہے یقیناً اس آیت سے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا تو اس سے یہ اشارہ جو ہے یہ مل رہا ہے اور اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ چوبیس رقط نماز ابراہیم کا اہتمام کر رہے ہیں اس بار سفر دو سو بیاسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی تو فرمایا فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو بار عذاب دے گا پھر ان کو بڑے عذاب میں ڈالا جائے گا بڑا عذاب آخر کا عذاب اور بڑے عذاب سے پہلے دو عذاب یہ دو عذاب کون سے ہیں ایک عذاب تو دنیا کا ہے ذلت کا عذاب تو دوسرا عذاب کون سا ہے قیامت سے پہلے وہ بڑوں کا قبر کا عذاب ہے تو کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب قرآن سے ثابت کریں تو ظاہر سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہو رہا ہے سفر میں دو سو تراسی پہ اللہ تبار وزال نے سفر دو سو بیاسی کے آخر دو سو تراسی پہ جہاں اللہ تبار وزال نے ذکر فرمایا صحابہ کرام کے ایک جماعت کا یہ لوگ جو منافقین تھے یہ تو رہ گئے لیکن دس صحابہ کرام رضی اللہ وہ تھے کہ جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ارادہ دن تو ساتھ جانا چاہتے تھے آج چلتے ہیں کل جاتے ہیں آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں اور ہوا یہ کہ وہاں لڑائی نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام اسلام کو روب اللہ نے ایسا تعلیم فرمایا کہ جو کیسے روم تھا وہ پوری فوج کے ساتھ فرار ہو گیا اور بہت سا مال غنیمت حضرت کے ہاتھ لگا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور اعزاز سے مجھے ادا فرما دیا کہ اس جگہ میں موجود ہوں گا دشمن ایک ایک مہینے کی مسافت تک آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کرے گا تو وہ بھاگ گئے نبی صاحب اسلام اور حضرت صاحب علیہ کو ہمارے ہیلمٹ دیہات آیا اور حضرت تبوک کی حضرت کا نبی کے ساتھ واپس تشریف لائے اب کیونکہ وہاں جہاد نہیں ہوا اگر جہاد ہوتا تو دن اور لگتے تو یہ حضرات آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں دیر میں یہی کہا کہ مہینے کا تو سفر ہے جانے کا اور ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں ہم تو فوراً جہاں پہنچ جائیں گے اور جہاد جب شروع ہوگا تو ہم شامل ہو جائیں گے جب ادھر جہاد ہوا ہی نہیں ادھر حضرت پہنچے وہ فرار ہو گئے تو حضرت نے واپسی فرمائی کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے یہ چل چلنے کا ارادہ کر رہے تھے حضرت واپس آ گئے اب یہ سات افراد کو جب معلوم اگر جو واپس سے سلاتا رہے ہیں تو ان میں سے سات افراد جن میں سب سے نمایاں حضرت ابو البابر رضی اللہ عنہ ہے یہ حضرات کے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نزدیک کے سکون کے ساتھ رسیوں سے پایا تشریف لائے تو حضرت ہمیں یہ کیا کہا حضرت ہم سستی ہو گئے ہم رہ گئے اس لیے باندھا فرمایا کہ تم انتظار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر کے تم نے ایک فیصلہ خود کر لیا ہے باندھنے کا تو اب میں تمہیں نہیں کھولوں گا اللہ کا حکم آئے گا کہ تمہیں کھولوں گا یہ بندھے رہے اس کے بعد اللہ کا بار نے فرمایا کہ یہ سات افراد جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا اپنے گناہ کا اعتراف کیا اللہ سے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرا دیا اللہ کام خود تشریف لے گئے اور ان حضرات کی رسم حضرت نے بتا کر خود کھولی ہے اب ان حضرات نے کہا کہ حضرت یہ دنیا کی وجہ سے ہم سے سستی ہوئی لہٰذا وہ اپنا مال و متا باغات کی ملکیت ذات حضرت خدمت پیش کی حضرت اس کو دین کے لیے قبول فرما لیں اور اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تو اللہ نے حکم حاضر فرمایا کہ ان کی ایک آپ ان کے خیالات کو قبول فرمائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائے سکون کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا ہے یعنی اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور اللہ دعا کو قبول فرمائے گا اب یہ صاحب علم جماعت کو جماعت جس کی اللہ تبارک کا اللہ کا سفارش فرما رہا ہے اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ آپ جو دعا فرمائیں گے ان کے لیے اللہ کو قبول فرمائے گا وہ تین افراد جنہوں نے اعتراف میں بھی تھوڑی سی کوتاہی کی ہے ان کا معاملہ جس پر ملتوی کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں حکم بات میں نافذ ہوگا اور سوا دو سو تراسی کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں مسجد زیران کا ذکر فرمایا سوا دو سو چوراسی میں رقو میں کسی مسجد کا ذکر ہے جس کے بارے میں مختصر جو گزارش ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرماتا ہے حضرت کے تشریف لانے سے پہلے کہ یہاں کے قواعد نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک ہمارا سربراہ ہونا چاہیے پورے مدیہ منورہ کا کہ جب قبائل میں آپس میں لڑائی ہو اختلاف ہو تو وہ فیصلہ کریں اور اگر کوئی بیرونی حملہ آور حملہ کرے مدیہ منورہ پر تو اس کی قیادت میں ہم دفاع کریں تو اس کے لیے عبداللہ بن اوبائی کو سب نے اپنا سربراہ تسلیم کیا تھا پھر اس کی تاج پوشی ہونی تھی باقی چرچا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو چکا تھا شاید حیثیت بھی تھا تعلقات بھی اس کے اچھے تھے اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا پھر ساتھ میں فیصلہ ہو گیا اب جب حضرت تشریف لائے تو سب کی نظر نبی علیہ السلام پر ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ نبی علیہ علیہ السلام کو تمام قبائل نے یہودیوں نے بھی باقیوں نے بھی نبی علیہ احتاط السلام کو مجھے مرغہ کا سربراہ تسلیم کر لیا اس پہ ایک معاہدہ لکھا گیا جس کو مثال کے مدینہ کہتے ہیں تو عبداللہ بن اوبائی کو اس بات پہ حسد تھا کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے وہ میری جو بادشاہت و قیادت تھی وہ ختم ہو گئی تو اس وجہ سے اس نے منافع اختیار کی اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا ایک آدمی دوسرا آدمی ابو عامر ابو عامر ایک صاحب یہاں کا جو شرک سے بیدار ہوا اس نے یہودیت اختیار کی یہودیت کے بعد اس نے عیسائیت کی کا مذہب اختیار کیا اس نے مدینہ منورہ کے باہر کے خان نظام کر دیا اور لوگوں کو وہ توحید کی دعوت دیتا تھا اور دنیا پر سے بچنے کی ترقی کرتا تھا اس کے متحدین بہت سے پیدا ہو گئے تھے اور اس کا نظام چل رہا تھا اتنے میں حضرت تشریف لائے اور جب تشریف لائے تو بدبودار دیا روشنی کے لیے اگر جل رہا ہو اور سورج جب ظاہر ہو جائے تو پھر کون اختیار کی طرف جائے گا اب جو اس کے تربیت یافتہ تھے جو شکیل بند تھے وہ بھی اس کو چھوڑ کر علیہ صاحب السلام پر ایمان لیا اب اب وہ عامر راہ کو یہ تکلیف ہوئی کہ نہ جو میرے جو ہیں وہ سارے ٹوٹ کے بلا چلے گئے تو اس لیے حضرات بزرگ جو ہے عجیب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دعوت اسلامی والوں کی مخالفت نہ کیا کرو یہ تیار ہو رہے ہیں جیسے یہ تیار ہوں گے تو اللہ تبار دعا کرتے رہو جیسے ہی رابطے بنیں گے تو یہ تیار افراد یقیناً تمہارے بھی کام آئیں گے اسی طرح امیر بھی یہ کام ہے کہ پاکستانی فوج سے تصادم نہ کیا جائے یہ مسلمان فوج ہے اور جب امریکہ کی ہوا نکل گئی ان کے اندر سے امریکہ ہوا کی حیثیت رکھتا ہے یا ان کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے ہوا جیسے ہی امریکی اقتدار ختم ہوا تو یہ امریکی ہوا ان کے دماغ جب نکلے گی یہی فوج مسلمانوں کی فوج ہے اور اسلام کا کام کریں گی تو اب ابو عامر راہب کے ساتھ ہی حضرت ابو عامر کے پاس آیا اور اس نے آگے کی دعوت دیتے ہیں حضرت رحمان حنیف کی دعوت دیتا ہوں کہا کہ میں پہلے اس پہ موجود ہوں تو میں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اب میرے ساتھ واپس پہ ضروری ہے تو اس نے کہا کہیں حضرت یہ ہے کہ اس نے دعا کی کہ ہم میں سے جو حق پر ہو تو وہ پردیش میں بھٹک کر بچ جائے ویسا ہمیں آمین وہ اٹھ کر گیا اٹھ کر گیا کفار مکہ سے رابطہ کیا اور ان کو کر کے تیار کیا تو غزبۂ عہد کے موقع پہ اس نے گڑھے کھدوائے تھے اور پھر اہل مکہ کو مزید ترغیب دی حملے کی اور نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے تھے اس کے خدا رقبوں میں سے گڑھے میں حضرت گرے تھے یہاں سے ناکام ہوا ناکام ہونے کے بعد یہاں سے اٹھاتا عیسائیوں کے پاس اور عیسائیوں کو اس نے کیسے کو تیار کیا کہ غزب تبوک کا جو حملہ ہے یہ تیاری ہے یہ اس کی تحریر پر ہے تو یہ وہاں سے لایا جب غزب تبوک میں بھی اس کو کامیابی نہ ہوئی تو پھر وہیں سے وہ جا رہا تھا ایک جنگل کے اندر تھا راستہ بھول گیا اور اسی بھٹکتے ہوئے راستے میں ایک جنگلی اس کو چیز پھاڑ کے برابر کر دیا دعا پوری ہو گئی اس نے غزل سبوب کے موقع پر غزل سبوب سے کچھ پہلے اپنے اثرات قائم کرنے کے لیے رابطے کے لیے مدینہ منورہ کے منافقین سے کہا کہ تم ایک مسجد بناؤ مسجد قبا کے پاس ایک مسجد بناؤ اور نبی علیہ السلام سے اس کے لیے بہانہ پیش کرو حضرت آبادی پڑ گئی ہے ایمان والے پڑ گئے ہیں تو مسجد قبا ذرا فاصلے پہ بھی ہے جب بارش ہو جائے تو وہاں جانا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد تعمیر کی ہے تو آپ اس کا ابتدا فرمائیں تو یہ مرکز جب بنے گا تو میں جب آؤں گا ملاقات کے رابطے کے لیے مسجد میں آؤں گا تو اس طرح سے راستہ باہمی آسان ہوگا اور سازش ہماری ظاہر بھی نہ ہو سکے گی اور اسی مسجد مسجد کے بہانے سے ہمارا باہمی رابطہ رہے گا شریف یہ مسجد تعمیر ہو گئی اب نبی علیہ السلام حضرت ابو کے لیے چلنے لگے تو ان لوگوں نے آ کے کہا انہوں نے کہا کہ حضرت اس مقصد کے لیے ہم نے مسجد بنائی ہے ہماری نیت یہ تھی تو نبی السلام سے کہ آپ تشریف لائیں اس میں ایک نماز پڑھا دیں تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے نبی السلام کو میں اس وقت میں حضرت ابو کے لیے جا رہا ہوں تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ واپسی پہ آ کے میں اس میں نماز پڑھوں گا اب یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوگی اگر عالم غیر ہوتا ہے تو کہ یہ تم نے مسجد و صادف کے ساتھ بنائی ہے لیکن حضرت نے واپسی سے دیا کے جب غزل تبوک سے واپس تشریف لائے تو ابھی مدیہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے تھے حضرت کو وعدہ یاد تھا یعنی اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ آیات نازل فرما دی کہ حضرت یہ مسجد نہیں یہ مسجد زیرار ہے زیرار کہتے ہیں نقصان پہنچانے والی کہ یہ مسلمانوں کو اذیت دینے والی مسجد ہے اور یہ سازش کے تحت بنی گئی ہے اور یہ مسجد جو ہے یہ منافقین کا مرکز ہے تو اللہ نے پورا راز کھول دیا اس پہ نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ اکرام کو بھیجا کہ کے اس مسجد کو آگ لگا دو وہ اس مسجد میں انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں اور باہر نکل آئیں ہم مسجد کو آگ لگانے لگیں گے تو انہوں نے مسجد کو آگ لگا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد قبا اور مسجد نبوی یہ وہ مساجد ہیں جن کی بنیاد تقرے پر رکھی گئی ہے اور یہ مسجد زراعت کی بنیاد منافع پر رکھی گئی ہے آگ لگا دی جب آگ لگا دی تو اس آگ لگانے کے بعد نبی علیہ اسلام نے صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ دینا چاہیے یہ جگہ آگ لگ گئی تھی تو مسجد ختم ہو گئی تو اب یہ ویران کی جگہ پڑی تھی میں تم اس پر مکان بنا لو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس اور مکان ہے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ ہیں ان کے پاس نہیں لہٰذا آپ ان کو یہ دے دیں ان کو دے دیا اب جتنا عرصہ اچھا وہ جگہ پہ رہے ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں ہوئی بلکہ الرفین نے لکھا ہے کہ اس اس علاقے کے جگہ میں جہاں مسجد تھی اس جگہ پہ کسی پرندے نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے تو اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی یعنی یہ بے برکتی کیفیت تھی اس جگہ پر تو اس کا ابو عامر راہد اور عبداللہ بن ربئی کو تقریب تھی اس بات کی کہ میری دنیا کی بادشاہت میں رکاوٹ بنے نبی رسول اللہ مزارے ابو عامر رحم کو یہ تھا کہ میرا خان پہلی نظام کے حاضر سے ختم ہوا میں نے بات گزارش کی تو میں نے کہا بات آگے آ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی بے نیازی ہے غزبۂ عہد کا موقع ہے نبی علیہ السلاط والسلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد کی بے نیم کرو الفسوں کا اعلان ہوا لوگ نکلے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں نئی شادی ہوئی ہے اور جیسے حضرت کا اعلان ہوا تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو غسل کی ضرورت تھی لیکن فرمایا کہ اگر غسل کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیر میں تاخیر ہو جاتی تو لہٰذا غسل نہیں جائز کی حالت میں جہاد میں شریک ہو گئے میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے اب نبی علیہ السلام جو ہیں وہ شوہرا کے جسموں کو جمع فرما رہے تھے تو دیکھا تھا حضرت رضی اللہ عنہ کا جسم حضرت کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حضرت حضرت رضی اللہ عنہ کے جسم کو لے گیا ہو اور اس کی بےرومتی کرے اس کا مسئلہ کرے اس کا ٹکڑے ٹکڑے کرے کسی پریشانی کی حالت میں دے حضرت صاحب سارے پریشان تھے کہ نبی اسلام نے پریشانی کی حالت میں اوپر کی طرح نظر فرمائی حضرت کے چہرے پہ مسئلہ تمہارا ساتھی آ رہا ہے کیا فرمایا کہ فرشتے اس کو اوپر اٹھا کر لے گئے تھے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کو غصی دے رہی ہے اور ان کے گھر رابطہ کیا تصویر کی تو واقعی پتہ چلا کہ ان کو وقت کی حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی اس حالت کیونکہ شہید کو غسل نہیں شہید کو غسل نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی حالت دفن ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے غسل ان کا کرا دیا اس لیے ان کا لقب ہو گیا کہ وہ جس کو ملائکہ نے وصول دیا جو بات یاد کرنا چاہ رہا تھا یہ اللہ کی رحمت اور دیر لازی یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ یہ ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں اور یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبی کے داماد ہیں کہ سسر یہ ہے باپ یہ ہے اور بیٹے کو لانے یہ مقام عطا فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کے بال تعالیٰ کی شفقت ہے اپنی مخلوق سفر میں دو سو چوراسی پہ یہ حکومت رہے تو اس میں بھی ایک دو باتیں تو صبح ان شاء اللہ باقی باتیں اللہ کی بعض پاس حضرات میں یہ بات ہے کہ حضرت یہ ختم کب ہوگا مکمل کب ہوگا تو اصل بات تو یہ ہے کہ ذہن سازی ہونی چاہیے دین کی معلومات ہونی چاہیے رسمی ختم تو ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس لیے اس حساب سے ہم کر رہے ہیں جتنا ہوگا ان شاء اللہ ہوگا امید تو بڑی ہے کہ ان شاء اللہ خالی اللہ کے نام سے بڑی امید ہے کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ ساری ان شاء اللہ ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد تک حوالہ ہی دینے کی ضرورت ہوگی ان شاء اللہ امید بڑی ہے مکمل ہو جائے گا کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ہیں اس پر سوچتے ہوئے جا رہا ہوں لیکن جو بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے تو کوشش ہے کہ مقصد تو یہی ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو جائے اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ اس سے وقت بھی کبھی زیادہ ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اس کے لیے معذرت ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایسے ہی قبول فرمائے بھی ان کے لیے جیسے میں اپنے صاحب جانے کو قبول فرمایا باقی کا وعدہ بس ہو گیا کہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ اوپر خواتین کل سے پہلے جو ہے وہ منظر کم رہی ہے کل سے دوبارہ دو پارے وہ شروع ہو رہی ہیں تو اس لیے کل کی میں سوچا دیکھوں گا جس میں بجے وہ فارغ ہوتی اس کے بعد ہماری تو خیر منزل کم ہو گئی ہے لیکن ان کی منزل کا جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے دوبارہ سے کرنا شروع کیا ہے تو لیے وہ جو ہے کل کو دیکھ کر کے کل شاء اللہ الحمد العالم جارمانی ابا مثلی وسلی مبارک راکی قرآنہ محمد مبار ابا مربانہ غلط لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قديم برحمتك نستعين اللهم اجد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر وتعالى منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته